ترغیب دی گئی جو اللہ کے راستے میں پیش آتے ہیں کبھی انسان کو ایمان کی بنیاد پر گھر چھوڑنا پڑتا ہے کبھی انسان کو ایمان کی بنیاد پر غاروں کی پناہ لینی پڑتی ہے چنانچہ اس صورت کے اندر یہی بات بیان کی جائے گی اس صورت کے مضمون کا موٹا سا نچوڑ یا خلاصہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں شروع کی چند آیات تمہید کی ہیں اس کے بعد فوراً اصحاب القاف کا قصہ شروع ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو بیزابی وغیرہ نے نقل کی ہیں مکہ کے مشرقین میں سے مقبہ ابن معید اور حارث ابن نظر یہ دو لوگ مدینہ گئے اور یہودیوں سے پوچھا کوئی ایسا سوال بتاؤ جس کا جواب یہ نہ دے سکیں انہوں نے تین سوال بتائے ایک تو ان کو روح کے بارے میں پوچھو دوسرے بتاؤ کہ وہ کیا نوجوانوں کا قصہ تھا جو گھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ایک غار کی انہوں نے پناہ لی تھی اور تیسرے بتاؤ کہ ذلقرنین نام کا کون بادشاہ تھا اس کا کیا قصہ پیش آیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تم کو بتا دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے دوسرے دن مشرقین آگے بتائیے مگر وہی نہیں آئی انہوں نے مذاق اڑانی شروع کی پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچویں دن اسی طرح مسلسل مذاق اڑاتے رہے آپ سخت غمگین ہوئے سخت پریشان ہوئے مشہور روایت کے مطابق پندرہ دن بیت گئے پندرہ دن کے بعد منع کیجیے پندرہ دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے اور سورہ کہف نازل فرمائی اور اس میں وہ جملہ بھی آ رہا ہے کہ آئندہ آپ کبھی کسی کام کے لیے فرمائیں تو کبھی یہ نہ کہیے گا کہ کل کروں گا اس کے ساتھ آپ فرمائیے کہ جب اللہ چاہے گا تب کروں گا اصل میں ایمان والوں کو یہ سبق سکھانا تھا کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے کل کیا حالات پیش آئیں گے کیا نہیں پیش آئیں گے کوئی نہیں جانتا یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ایسا ہوگا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا سورہ کہف لے کر آئے جس میں پھر سب سے پہلے اصحاب کہف کا تذکرہ آیا ایمان والوں کے لیے تسلی کے سامان بھی آئے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں درکار ہیں اصحاب کاف کمزور طبقہ گھروں سے نکلا تھا مکہ المکرمہ میں صحابہ کی بھی یہی پوزیشن تھی مشرقین مطالبہ کر رہے تھے کہ کمزور قسم کے مسلمانوں کو آپ نے مجلس میں کیوں بٹھایا ان کو اپنے مجلس سے اٹھا دیجئے یہ مضمون بھی اس واقعے کے فوراً بعد بیان کیا جائے گا وہ ظالم بادشاہ جو اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے ان جوانوں کو بھاگ کر کے غار کی پناہ لینی پڑی وہ صرف دنیا کی چار دن کی نعمتوں پر اترا گیا تھا اس لیے آگے ایک رکو آئے گا جس میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہے ایک دنیا کے اوپر ریج گیا مست ہو گیا اس کو فروردگار نے ہر طرح کی دولت دی دوسرے کو ایمان کی نعمت دی ان کا آپس میں مذاکرہ ہوا اس نے اپنی دولت کا تذکرہ کیا اس نے اس کو خدا فراموشی سے باز رہنے تو کہا یہ نہیں مانا اس نے جس چیز سے اس کو ڈرایا تھا کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے وہ عذاب آ کر کے رہا اس کے بعد یہ دنیا کیا چیز ہے ایک رکوع میں اس کا تبصرہ فرما کے اور پھر آخرت کے منظر دکھایا گیا ایک رکوع میں اور پھر شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ جو وہاں پیش آیا جس سے یہ رام درگاہ ہوا یہ پیش کر کے بتایا کہ انسان کی گمراہی کے چند اسباب ہیں خواہشات نفس بھی اس کو گمراہ کرتی ہیں اور بطور خاص ابلی سے لائن بھی اس کو گمراہ کرتا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ فرمایا تو یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ پیش آ رہا ہے تم کو لگتا ہے یہ حادثہ پیش آ رہا ہے یہ حادثہ نہیں ہے یہ تو ایک منصوبے کا حصہ ہے اس منصوبے کے مطابق سب کام انجام پا رہے ہیں یہ بیان فرمایا گیا اور پھر ضلع کے واقعے کے اوپر سورت کا اختتام ہو رہا ہے ظلم فرنین کون تھا اور آخری رکو کے اندر پوری صورت کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اور جو کچھ اس سے ملا وہ اسباق دہرائے گئے یہ ہے سورت القاف اللہ کرے کہ آج یہ مکمل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا میں گزشتہ اسباق میں بھی عرض کرتا رہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی کے ذریعے سے بتایا اور آپ نے امت کو مختلف حادثات سے ڈرایا قیامت سے پہلے ایسے ایسے حادثات پیش آئیں گے ایسے ایسے حالات ظاہر ہوں گے جس میں ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی اس میں ایک بہت بڑے حادثے کی آپ نے اطلاع دی جس میں دجال اکبر آئے گا آپ نے فرمایا ما من نبی الا خوف امتہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا وہ دجال اکبر آ کر کے رہے گا وہ جب دجال اکبر آئے گا پوری دنیا کا چکر کاٹے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نشیت کے مطابق حکمت کے مطابق اس کو بہت بڑی طاقت دے دے گا اتنی طاقت کے ظاہری طور پر انسان کو شبہ ہو سکے کہ نعوذ باللہ کہیں یہی تو نہیں خدا اتنی طاقت کہ جہاں وہ چاہتا ہے بارش برسانا بارش برساتا ہے جہاں چاہتا ہے غلہ اگانا غلہ اگا دیتا ہے جہاں چاہتا ہے زمینوں کو بنجر کر دینا بنجر کر دیتا ہے اس دجال اکبر کا تذکرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی کثرت کے ساتھ سورہ کاف پڑے گا پروردگار اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا اور آپ نے امت کو سکھایا کہ جب دعا مانگو تو پروردگار سے یہ بھی مانگو کہ اللہ من فتنة المسیح الدجال اے پروردگار تجھ سے مسیح الدجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے ہیں آپ نے بطور خاص فرمایا جس کو اس سورت کی شروع کی دس آیتیں یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے بچے گا جس کو اس کے آخر کی دس آیتیں یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے بچے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو دجال جس کے سامنے آئے اور اس کو اس صورت کی ابتدائی آیتیں یاد ہوں اور وہ اس کے سامنے پڑھ دے تو پروردگار اس کی برکت سے اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا اتنی تفصیل کا موقع نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھا دی تفصیل دیکھنی ہو خاص اس موضوع کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئیں تفصیل کے کتابوں میں یہ روایتیں نقل کی گئیں لیکن اس کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے صرف ایک روایت سنا دیتا ہوں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گا صرف پروردگار حرمین کی حفاظت فرمائے گا نہ مکہ میں داخل ہوگا نہ مدینہ میں داخل ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے باہر سے جب وہ آواز لگائے گا تو اس وقت میں اندر سے بس وہ چند نفوس جو ایمان کے کمزور وہی اس کے ساتھ جا کر کے ملیں گے باقی لوگوں کی پروردگار حفاظت فرمائے گا دو واقعات اس کے ساتھ پیش آئیں گے جوانوں کے جو ہمارے لیے سبق آمود ہیں کیا ایک یہ کہ ایک جوان لوگوں سے کہے گا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں میں اس کو مناظرہ کر کے ہراؤں گا وہ مناظرہ کرنے جائے گا دجال کے ساتھ مگر وہ ان چیزوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائے گا جو دجال کے پاس مال و دولت اور دنیا کی گن گرج اور دنیا کی اس کے پاس رنگ رنگیاں ہوں گی اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو جائے گا اور وہ پھسل جائے گا اسی کے ساتھ مل جائے گا اس روایت کا خلاصہ اور اس سے کیا سبق ملا کہ ایسے موقع پر انسان کو بھاگ کر کے اپنا ایمان بچانا نہ کہ اس سے بحث کرنی ہے دوسرا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچانک مدینہ منورہ جب وہ جائے گا تو اندر سے ایک جوان نکلے گا تو یہ اس جوان کو بھی کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں وہ کہے گا تو میرا خدا ہے کانا پروردگار نوز عیب دار ہو سکتا ہے اور پھر وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ میں اس جوان کو قتل کر دوں لوگ کہیں گے کر دیجئے وہ اس کے دو ٹکڑے کرے گا بیچ میں تلوار مارے گا اس کا ایک حصہ کہیں جا کر گرے گا ایک حصہ کہیں جا کر آپ نے فرمایا جتنا تم تیر پھینکتے ہو تو تیر دور جا کر گرتا ہے اتنے دور جا کر اس کے دو ٹکڑے پڑیں گے یہ ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں چلے گا لوگوں کو کہے گا کہ اب میں اس کو دوبارہ جوڑ دوں لوگ کہیں گے جوڑ دیجئے اب جو دوبارہ جوڑ دے گا تو وہ جوان پھر زندہ ہو کے کھڑا ہوگا یہ کہے گا اب تو مجھے خدا مانتا ہے تو جوان کہے گا کہ اب تو میں یقین کے ساتھ سمجھ گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا ایک جوان کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کے ٹکڑے کرے گا وہ پھر زندہ ہوگا مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ جوان ہوں اور تو ہی وہ دجال ہے تو پر خدا کی لانت میں تجھے مانوں اب وہ غصہ ہوگا اور پھر قتل کرنا چاہے گا مگر اس کا بس نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکے گا اس نوجوان کو یہ دو قسم کی باتیں سامنے آئیں اس سے آدمی اپنی زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے ہمارے لیے مشکل معاملہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا دجال سے پہلے دجالی حالات پیش آئیں گے دجال سے پہلے دجالی قسم کے حالات پیش آئیں گے کافی عرصے تک اور ان کی پہچان کیا ہوگی فرمایا کچھ عجیب قسم کے لوگ حکام بنیں گے لوگوں کے اس دور میں دجالی دور میں جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ دجالی دور آ گیا اللہ محفظنا اب اس کی شروع کی آیتوں کے اندر کیا بات ہے اس کی وجہ سے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے آدمی بچتا ہے اس میں کیا اشارے ہیں غور کیجیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ انزل على عبده الكتاب جس نے اتاری اپنے بندے کے اوپر کتاب ولم يجعل له عوجا اور اس کتاب کے اندر کوئی پن نہیں رکھا کوئی کمزوری نہیں رکھی کوئی کجی نہیں رکھی ایسی مضبوط کتاب ہے صبح قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا قیامت تک کوئی اس کو بدل نہیں سکتا قیامت تک کوئی اس کے معنی کو نہیں بدل سکتا کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا قیمن درست کتاب ہے لینذر تاکہ وہ آگاہ کرے بندہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صورت کے شروع میں بھی فرمایا تھا بندہ اس صورت کے شروع میں فرمایا بندہ معلوم ہوا کہ اللہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لقب سے زیادہ کوئی خوبصورت اور پیارا لقب نہیں اللہ کے نزدیک اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ بندہ لوگوں کو آگاہ کر دے زبردست قسم کے عذاب سے مل ہو جو عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ کہ وہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت اجر ہے بہترین جزا ہے بہترین عجر ہے مَا کسی فِيهِ اب مَا ماں کسی رہیں گے وہ نیک عمل کرنے والے فِيهِ اسی اجر کے اندر آباد ہمیشہ ہمیش اس اجر میں رہیں گے یعنی اس اجر کے نتیجے جنت میں رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور تاکہ وہ بندہ آگاہ کرے خاص طور سے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے اور عرض کیا جا چکا کہ تین طبقے تھے یہودی بھی اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے عیسائی بھی اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے اور مکہ کے مشرقین اور عرب کے مشرقین وہ بھی اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے تاکہ ان تینوں طبقوں کو آگاہ کر دے کیا آگاہ کرے کہ تمہارے سامنے ایک زبردست عذاب ہے مانا ہوں بھی من علم اتنا بڑا طبقہ اللہ کی اولاد کا قائل ہو گیا تو شاید انہوں نے کوئی تحقیق کی ہو مالا ہوں بھی من علم نہیں یا ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم ولا لیا با اور نہیں ہے اس کے بارے میں ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم کب کری متن من فواہ بہت بڑی ہے وہ بات بات ہونے کے اعتبار سے تخرج منفاہم جو نکلتی ہے ان کے منہ سے انسان انسان پر الزام لگاتا ہے جتنے بڑے انسان پر الزام لگائے گا اتنا بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے جو اللہ پر الزام لگائے یہ چھوٹی بات کہہ رہا ہے یقولون الا کذبا نہیں کہتے ہیں وہ مگر جھوٹی بات اور وہ بندہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی تاکہ لوگوں کو آگاہ کرے اس نے کیا واقعتاً کتاب کے ذریعے سے آگاہ کیا انسانوں کو اور اس حق کو ادا کیا فرمایا اتنا کیا کہ اس کے مالک کو بھی اس پر ترس آ گیا کہ اتنا رونے اتنا تڑپنے کے لیے تو آپ کو نہیں کہا گیا تھا فَلَعَلَّكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تو ایسا لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نفس کا آپ اپنے آپ کو بھلانے والے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں اللہ تار ان کے نشان قدم کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے علم یقمین اگر وہ ایمان نہ لائیں بحاد الحدیث اس بات کے اوپر یعنی اس کتاب کے اوپر اصفن افسوس کرنے کی وجہ سے حق ادا کر دیا کتاب وہ ہے کہ لم یجعل له جا اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں اور بندہ وہ ہے جس نے لوگوں کو اس کتاب سے با... کتاب کے ذریعے باخبر کیا کہ جو اپنے آپ کو گھلا دینے والے ہیں یہاں تک کہ مالک کو ملک کو بھی ان پر ترس آ گیا اتنا نہ کریں آپ نے تو حد ہی کر دی دجال کیا کرے گا انسانوں کو کچھ شوق دے دکھائے گا اور مال و دولت کی لالچ لگائے گا اور انسان اس طرح پاگل اور دیوانے ہو کر کے مال کے پیچھے دوڑیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں دوڑ پڑیں گی مال و دولت کے پیچھے اور اس کے شعبدوں کے پیچھے انا علی الارض زینہ سوچو تو صحیح یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ زمین کی رونق ہے کیا ہے جس کے پیچھے فرفتہ ہوں گے جعلنا ما ماہل الارض بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین کے اوپر ہے زینہ زمین کے لیے رونق یہ ایک زیور ہے جس طرح تمہارا زیور اترتا ہے جب تم قبر میں جاتی ہو اسی طریقے سے زمین کا بھی زیور ایک دن اترتا ہے زینت اللہ اس کے لیے زینت علی نبلوہم ایوہم او ہوم اور یہ زینت کس لیے بنائی یہ باغ یہ بہار یہ دنیا کا سبزہ یہ دنیا کی رونق یہ سونا یہ چاندی یہ مال یہ دونت کس لیے ایوہم احسن عملا تاکہ ہم آزمائیں کون ان میں سے بہتر کام کرنے والا ہے گویا یہ دنیا پھیلا دی گئی اور کہہ دیا گیا دنیا والوں کو اب تمہارے سامنے یہ دنیا بھی ہے اور نیک امال بھی ہیں تم دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو چاہے نیک عمل کرو دنیا کو چھوڑ دو اور چاہے دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ایمان کو بھی برباد کرو دون راستے ہیں نیک عمل کریں گے تو کیا ملے گا اوپر بتا دیا گیا اور دنیا کے پیچھے ایمان کو ضائع کریں گے تو کیا ملے گا انا جعلنا ما الدون جرزا یہ جو دنیا کے اوپر ہے یہ کیا ہے اگر اس پر فرشتہ ہوئے یہ تمہارے کام تو آئے گا تیس چالیس سال اور اس کے بعد تم مر جاؤ گے اور کوئی اور اس کا مالک بنے گا پھر کوئی اور مرے گا کوئی اور بنے گا اس کے بعد کیا ہوگا وَإِنَّا نانا اور ضرور ہم بنانے والے ہیں ماحول جو کچھ زمین کے اوپر ہے سعیدن جودن کٹا ہوا چٹیل میدان سعیدن زمین کی سطح ہموار زمین اور جرزن کے معنی بالکل چٹیل کے کوئی راستے میں کوئی چیز نظر نہ آئے سب مٹ جائے گا سب ختم ہو جانے والا ہے اب تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں ایک وہ جنت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی اور ایک یہ دنیا ہے جو مٹ جانے والی ختم ہو جانے والی ہے دیکھنا ہے کہ کون کس راستے کو اپناتا ہے ایک راستہ دنیا میں کانٹوں کا راستہ غاروں میں چھپنے کا راستہ اور دوسرا دنیا میں ٹھاٹ باٹ کا راستہ تمہارے سامنے دونوں کھلے ہیں کس کو اپناتے ہو تم یہ دیکھو دنیا میں ایک طبقہ یہ کام کر کے چلا گیا ایک دور کا بادشاہ ہے ظالم اس نے دنیا کی رونق کے پیچھے ایمان کو برباد کیا اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف کیا لیکن جن کو پروردگار توفیق دیتا ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے انہی کے بیچ میں سے جوان اٹھتے ہیں کچھ اور وہ پروردگار کی صدا لگاتے ہیں اس کی توحید کی صدا کو بلند کرتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الكهف کیا گمان کیا آپ نے ان اصحاب الكهف کہ غار والے اور رقیم والے کانو من آیاتنا عجبا ہماری آیتوں میں عجیب تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حیرت ناک یہ سب سے زیادہ تعجب والے ہیں اصحاب کہف کون ہیں مختصر سنیے گا جن کے لیے آپ سے پوچھا گیا اور آپ بھی کہ ایسے کوئی جوان تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑا تھا فرمایا آپ اس پر تعجب فرما رہے ہیں آپ کو عجیب واقعہ نظر آ رہا ہے دنیا کی تاریخ ایسے جوانوں سے بھری پڑی ہے جو ایمان بچانے کے لیے غاروں میں چھپے اور کتنے ہیں جو غاروں میں ہی پھر چھپے رہے ہمیشہ کے لیے غاروں میں چھپ گئے ماں باپ کی جدائی برداشت کر لی اور دنیا کی ٹھاٹ باٹ کو الوداع کہہ دیا لیکن ایمان کو گلے لگائے رکھا ایمان سے محروم نہیں ہوئے اصحاب کہف کون ہیں آج تک یہ متعین کر کے نہیں بتایا جا سکا کہ یہ کس علاقے کا واقعہ ہے کس شہر کا واقعہ ہے کس دور کا واقعہ ہے کس تاریخ کا واقعہ ہے اور پروردگار کی منشا بھی یہی ہے کہ یہ نہ بتایا جائے اس طرح تاریخ والوں نے تلاش کیا تو پرانی کتابوں میں بھی اس طرح کے ایک واقعے کا تذکرہ ملتا ہے اور وہ کہاں کا ملتا ہے یہ ترکی کے قریب سینٹرل ایشیا کا ایشیائی کوچک کا ایک واقعہ ایک شہر ہے افسوس نام کا اس کو پیٹرا یا بترا بھی کہتے ہیں وہاں کا یہ شہر ہے ایک ظالم بادشاہ ہے جو بندو کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا ہے شرک اور بت پرستی کے لیے تو اجازت ہے لیکن ایک اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ہے اس دور میں ایک جوان اٹھا کہ ہم کیا پاگل ہیں اپنے ضمیر کے خلاف یہ بات کریں ہمارا ضمیر تو مان نہیں رہا ہے تو ہم کیسے مان جائیں اس بات کو کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور دوسروں کی پوجا کی جائے ایک جوان اٹھا اس نے ایک بات کہی اس کے ساتھ ایک دوسرا ایک تیسرا ایک چوتھا ایک پانچواں ایک چھٹا ایک ساتواں اس طرح جڑتے چلے گئے جڑتے چلے گئے اور پھر انہوں نے وقت کی طاقت کے سامنے سینہ تان کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا بادشاہ نے کہا اچھا اس کو خبر پہنچ گئی کہ اس طرح کے کچھ جوان ہیں جو یہ بات کہتے ہیں اس نے کہا ان کو بلاؤ ہمارے پاس وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے ڈٹ کر جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو اس طرح کی طاقتیں دیکھنے میں بڑی طاقتور نظر آتی ہیں لیکن اندر سے کمزور ہوتی ہیں وہ گھبرا گیا وہ کر سکتا تھا اسی وقت میں ان کا علاج قتل کر دو ان کو نہیں کر سکا اس کو معلوم ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں اس نے کہا تمہیں ایک ہفتے تک یا کتنے دن تک اجازت ہے سوچ لو توبہ کرو اس کے بعد اگر توبہ نہیں کرو گے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے تم تمہیں تیل کی کڑھائیوں میں پکا دیں گے یہ جوان واپس گئے آپس میں مشورہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیل کی کڑھائیوں سے بھی نہیں ڈرتے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بھی نہیں ڈرتے لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ درد اور تکلیف برداشت نہ ہو اور ہم سے اللہ کا دین چھوٹ جائے چلو گھروں میں چھپ جاتے ہیں جا کر کے یہ غار میں چھپ جاتے ہیں اور تین سال تک وہاں چھپے رہتے ہیں جاتے ہی پروردگار ان کو سلا دیتا ہے تین سو نو سال تک سوئے رہتے ہیں پھر اٹھتے ہیں ایک آدمی ان کا یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں بھوک لگ رہی ہے کسی کو شہر بھیجو ایک ہوشیار سے آدمی شہر بھیجا جاتا ہے وہ کھانا لانے کے لیے جاتا ہے وہ جب شہر میں سکے دکھاتا ہے تو کھانا لیتا ہے شہر والے حیران ہوتے ہیں یہ تو تین سو سال پرانے سکے ہیں آپ کہاں سے لے کر آئے ہو کون ہیں اس طرح شہر میں خبر پھیلتی ہے اب وہ دور بدل چکا ہے وہاں ایمان والوں کی حکومت آ چکی ہے ایمان والا بادشاہ ہے تو بادشاہ کو پتا چلتا ہے وہ سارا جتھا مل کر کے چلتا ہے پھر ان کو دیکھنے کے لیے یہ ایک آدمی جو کھانے لینے کے لیے آیا تھا یہ آگے جاتا ہے غار میں اس کو بھی نیند پڑ جاتی ہے پھر سو جاتے ہیں اور یہ جتھا اب حیران ہوتا ہے کہ اب کیا کریں یہاں قرآن کریم اس کے پس منظر میں کیا بتانا چاہتا ہے جو شخص اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے غاروں میں چھپتا ہے اس کو ایک ہی افسوس رہتا ہے کہ جس کام کے لیے میں اٹھا تھا وہ ناکام ہو گیا میں نے تو اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرنا تھا کچھ کر نہ سکا میں تو غار میں آیا سو گیا یہاں آ کر کے لیکن اس کی آواز رائے گاہ نہیں جاتی ہے یہ سات جوان آئے غار میں آ کر چھپے اور سو گئے مگر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ تین سو سال کے بعد ملک کا رنگ ہی بدل گیا توحید والوں ہی کی حکومت آ گئی شرک والوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا اور یہ بات کن کو سنائی جا رہی ہے بالکل ہجرت کے قریب کا دور ہے مکہ المکرمہ میں جہاں صحابہ میں سے کسی کو مارا جا رہا ہے کسی کو پیٹا جا رہا ہے کسی کو ستایا جا رہا ہے کسی کو گھر سے بھگایا جا رہا ہے اور خود میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے نکل کر کے تین سو نو سال وہ رہے اور آپ تین دن اور کچھ گھنٹے غار سور میں رہتے ہیں اللہ کی منشا ہے ایک سال کے ایک سو سال کے بدلے میں آپ ایک دن رہتے ہیں قرآن کریم نے ان جوانوں کا تذکرہ کیا میں نے کہا کہ تاریخ میں یہ کہاں کا واقعہ ہے بعد میں کہا یہ اس شہر کا واقعہ ایک عرصے تک ہمارے مفسرین وہی بیان کرتے رہے ابھی قریب نے استاد الزبیان نام کا ایک پروفیسر ہے اس نے بڑی تحقیق کی اس نے کہا کہ یہ نہیں یہ واقعہ یہاں کا ہے لبنان کا یہیں پر یہ غار موجود ہے اور یہیں پر اصل میں جو شہر ہے اس کو رقیم کہا تھا قرآن نے اس کو آج رجیب کہا جا رہا ہے یہاں کا یہ واقعہ ہے اس نے اپنی تحقیق پیش کی لیکن قرآن کا منشا یہی لگتا ہے کہ نہ اس بادشاہ کو کبھی بھی کوئی قیامت تک معلوم نہیں کر پائے گا بتانا کیا چاہتا ہے قرآن کریم کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری طاقت کا دبدبا رہے اور ہمارا نام روشن رہے لیکن جو اپنا نام روشن کرتے ہیں وہ ایسے مٹ جاتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں گئے زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا اس کے مقابلے میں کچھ درویشان خدا مست ہوتے ہیں وہ اپنے بقا کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں کہ ہماری ہمارا نام روشن رہے اور لوگ ہم کو جانتے رہیں مگر پروردگار ان کو محفوظ رکھتا ہے ان کی تحریک زندہ رہتی ہے ان کا نام زندہ رہتا ہے اور قیامت تک زندہ رہتا ہے مولانا تقی عثمانی نے اس موقع پر ایک بہت اچھا واقعہ لکھا ہے الجزائر کی کوئی ظالم حاکم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان مگر ظالم وقت کے کسی بہت بڑے عالم نے اس کے خلاف فتوا دیا اس نے ان کو پھانسی لگا دی اور شہر کے گیٹ کے اوپر سات دن تک ان کی لاش لٹکتی رہنے دی وہ حدیث کے عالم تھے بہت بڑے مولانا لکھتے ہیں کہ کوئی حدیث کا طالب علم نہیں کہ جو آج ان سے واقف نہ ہو کہ فنا محدث تھے اور انہوں نے یہ بیان فرمایا یہ بیان فرمایا یہ بیان فرمایا اور ان کی فنا کتاب ہے مگر یہ کل پرسوں کی بات ہے میں نے بہت تلاش کیا کہ کون سا ظالم بادشاہ تھا کس کے دور میں یہ بات پیش آئی مجھے اس کا نام نہیں مل سکا اللہ یہی دکھانا چاہتا ہے یہ ابو جہل اور رتبہ اور شہبہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے سوا تو بس دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا ہے کیسے مٹ گئی دنیا سے اگر آپ اور میں ان کے نام جانتے ہیں صرف اس لیے جانتے ہیں کہ وہ بلال حبشی کے مقابلے میں آئے وہ حضرت سمیہ کے مقابلے میں آئے عمار اور یاسر کے مقابلے میں آئے ورنہ ان کو کون جانتا ہے اللہ اکبر ام دان اصحاب ویور والرقیم اور دجال کے ساتھ اس کا جوڑ وہ دنیا کی دولت کو لے کر کے آئے گا اور دنیا کے یہ اسباب اور سامان لوگوں کو دکھائے گا اور ایمان والے جن کو پروردگار ایمان کا ذوق عطا فرمائے گا وہ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے کس طرح جس طرح اصحاب کہف ہیں ہم حسب کا کہ آپ نے گمان کیا اللہ اصحاب الکافی کے غار والے ورقیم اور رقیم والے کیا یہ دو لوگ ہیں کہ ایک ہیں بعض کہتے ہیں کہ دو ہیں غار والوں کا کہ من غار اس غار کو کہتے ہیں جس کا منہ باہر سے تنگ ہو اور اندر سے بڑی ہو تو یہ غار والوں کا تذکرہ تو قرآن نے کیا لیکن رقیم کا تذکرہ نہیں کیا لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں رقیم کے معنی مرقوم لکھی ہوئی چیز چونکہ جب یہ شہر سے فرار ہوئے تو ان کے لیے تخت پر ان کے نام لکھے گئے اور آج کل کی طرح جس طرح اشتہاری مجرم سمجھے جاتے ہیں تو ہر تھانے میں ان کی تختی لگائی جاتی ہے فوٹو لگایا جاتا ہے یہ اشتہاری مجرم ہے اسی طرح ان بیچاروں کی بھی تختیاں لگی ہوں گی ہر تھانے پر تو ان کو چونکہ ہر جگہ ان کی تختیاں لگی گئیں تو ان کو کہا رقیم وہ تختیوں والے جن کے نام لکھے گئے تھے دونوں ایک ہی ہیں کیا آپ نے کاف والے اور رقیم والوں کو حیرت ناک سمجھا عجیب بات سمجھی من آیا عجبا کہ وہ تھے ہماری آیتوں میں سے عجیب میں نہیں تھے عجیب اس طرح کے واقعات تو صبح و شام پیش آتے ہیں اول اولفیتی تو الکفی یاد کیجیے اس وقت وہ اولفیتی تو جب پناہ لی تھی کچھ جوانوں نے الل کاحفی غار کی جانب تو ربنا و من نہ آتی نہ کا رحما تو انہوں نے کہا تھا ہمارے رب دے تو ہم کو کا خاص اپنے جانب سے رحمہ مہربانی من امرنا رشدا اور تیار کر تو ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں سے رشدا رہنمائی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہمیں رہنمائی فرما کہ اب ہم کیا کریں فِي الْكَافِ سِنِينَ زدا تو تھپکی دی ہم نے ان کے کانوں کے اوپر سلکا غار میں سنین عددا سنین سالوں تک عددن گنتی کے کئی کئی سال تک اور یہی وہ مقام ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ کیا پیار ہے پروردگار کا اس آدمی کے ساتھ جو اس کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہے انسان گھر کے اندر ہوتا ہے تو اس کی والدہ اس کو تھپکی دے دے کر کے سلاتی ہے یہ گھر سے بھاگ کے پروردگار فرماتا ہے ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلایا ماں سلاتی ہے تو بچہ چند گھنٹے سوتا ہے اللہ نے سلایا تو ساڑھے تین سو نو سال تک سوئے تم مباحث نہ ہوں پھر ہم نے ان کو اٹھایا لینا عالم تاکہ ہم جان لیں ہم جانے یعنی ہم ظاہر کر دیں الحزبین دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احسا زیادہ یاد رکھنے والی ہے لما اس مدت کو لبسو ٹھہرے رہے جس مدت میں وہ آمدن مدت کے اعتبار سے ان کی دو جماعتیں بن گئیں کچھ نے کہا ہم اتنا عرصہ ٹھہرے کچھ نے کہا اتنا عرصہ ٹھہرے فرمایا ایک زمانے کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کس نے مدت کو یاد رکھا اور پتہ چلا کسی نے بھی نہیں رکھا نحن نقص عليك نباهم بالحق یہ ہے قرآن کا وہ انداز پہلے خلاصہ اس کے بعد اب تفصیل یہ خلاصہ گزرا تفصیل سنی نحن نقص علیک نباہم اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرتے علی کا آپ کے سامنے نباہم ان کے قصے کو بالحق ٹھیک ٹھیک برحق طریقے سے انہم بے شک وہ کچھ جوان تھے آمنوا بی ربیہم اپنے رب پر ایمان لائے تھے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو بڑھایا تھا ہدایت کے اعتبار سے ان کو اور ہدایت دی تھی زدناہم ہم نے ان کو زیادہ کیا تھا ہدن ہدایت میں یہ جوان ایمان لائے اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے پہلے انسان کا کام ہے کہ پروردگار کی طرف بڑے ایمان قبول کرے جب وہ ایمان قبول کرتا ہے تو پھر ایمان میں اضافہ پروردگار عطا فرماتا ہے اور پھر اس کا کام ہے کہ حالات کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہو پھر اس کے لیے تمام اسباب مہیا پروردگار کرتا ہے اس کی مشکلوں کے لیے آسانیاں اس کے لیے ہمت عطا کرنا یوسف علیہ السلام کا کام تھا دروازوں کی طرف دوڑیں کھولنا پروردگار کا کام وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے گانٹ لگا دی ان کے دلوں پر گرہ لگائی گرہ لگانے کا مطلب ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کیسے مضبوط ہوگے دل وہ ظالم بادشاہ جو کہتا ہے میری پوجا کرو جو نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا یاد کرو اس وقت کو جب کھڑے ہو گئے وہ بادشاہ کے سامنے فَقَالُوا تو انہوں نے کہا رَبُّنَا ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض جو آسمانوں کا رب ہے جو زمین کا رب ہے لن ندعو من دونه ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا الہن کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھیں گے الہن کوئی معبود نہیں پکاریں گے کبھی بھی ہرگز نہیں پکار سکتے ہو ہی نہیں سکتا ایسا وقت کی طاقت کو اس طرح للکارنا اور یہ کہنا کہ کر لو جو تمہارے بس میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کر کے دکھا گئے آسان کام نہیں ہے لقد کھلنا ادن شاطاتا اور اگر ہم ایسا کریں کہ پروردگار ہم کو بتا چکا اپنی توحید اپنی معرفت دے چکا اور پھر ہم شرک کی بات کریں لقد کھلنا ادن شاطاتا یقیناً ہم کہیں گے ایسے وقت میں شتا قسم کی بات بالکل غلط بات کہیں گے ہم حد سے تجاوز ہونے والی بات یہ کوئی بات ہے ہمیں معلوم ہو گیا اللہ ایک ہے اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم کہیں کہ نہیں وہ بڑا تو ہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں ہے قومنا یہ ہے ہماری قوم من قومخ آلیہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بھرے آلیہتن کچھ خدا بنا رکھے ہیں اللہ کے بھرے عرض کر چکا کہ بڑی طاقت تو وہ ہے لیکن اس سے چھوٹی طاقت کے طور پر یہ کچھ معبود بنا رکھے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں لاتے ہیں وہ اپنے اوپر یعنی اپنے دعوے کے اوپر دلیل کیوں نہیں پیش کرتے بھی سلطان بین کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے فمن ازلم تو اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن اللہ کذبا جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر جھوٹا قرآن کا ظاہر بتا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں بادشاہ کے سامنے ہو رہی ہیں اور یہ قرآن پاک کا اکثری انداز ہے کہ اپنی طرف سے دلیل بھی پیش کرو مگر مخالف سے بھی دلیل مانگو کیا دلیل ہے تمہارے پاس لولا یاتون علیہم بسلطان ہم سے پوچھتے ہو خدا کی توحید کی کیا دلیل ہے تم شرک کی دلیل پیش کرو نا کوئی دلیل نہیں تو تم سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اب واپس آتے ہیں آپس میں آ کر مشورہ کر رہے ہیں وَإِذِ تم اور یا جب تم اعتزلتم جدا ہو گئے ہو ہم ان سے وما يَعْبُدُونَ اور ان ہستیوں سے بھی جدا ہو گئے الا اللہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے اور الا کا زبر بتا رہا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کچھ غیر اللہ کو مانتے تھے جب تم چھوڑ چکے ہو ان کو اور صرف ایک اللہ کو مان چکے ہو فاو ال تو تم پناہ لے لو غار میں یعنی لکم ربکم من رحمتی پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب من رحمتی اپنی مہربانی میں سے وہ یوحیل تم منری تم مرفک اور تیار کرے گا وہ تمہارے لیے تمہارے معاملے میں مرفقا آسانی کو پروردگار اپنی رحمت کو تمہارے اوپر چادر کی طرح پھیلا دے گا نشرا یعنی شروع پھیلا دے گا تم کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا اور تمہارے معاملے میں نرمی پیدا کرے گا آسانی پیدا کرے گا چلو گھر میں یہ اپنے گھر سے نکلے بہت ساری تفسیروں میں ان کے نام لکھے گئے اور بہت ساری تفسیروں میں یہ بھی لکھا گیا ان کے کتے کا کیا نام ہے اور وہ کتا کیوں ان کے ساتھ ہوا تھا وغیرہ ذالک لیکن میں کہتا ہوں جب یہ نہیں معلوم ہو سکتا غار کون سی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس دور کا یہ واقعہ ہے تو پھر یہ کام یہ باتیں ہم کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ اس لیے کمزور باتیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ یہ ناموں کے بارے میں میں نے کہا کمزور باتیں ہیں بعض بڑے بزرگوں کی طرف بھی یہ باتیں منسوب ہیں لیکن اگر ان بزرگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے کہی ہیں تو سر آنکھوں پر پھر تو وہ اس طرح معتبر جس طرح قرآن معتبر ہے لیکن اگر انہوں نے پرانی کتابیں دیکھ کر کے کہی ہیں تو تو رتو یاد اس کا مجموعہ ہے وہ ترشیم سعیدہ طلح تضاور کافی اور حدیث میں تو کوئی ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں رہا ہے اور تو دیکھے گا غار میں پہنچ گئے اور پروردگار پہلے بتا چکا ہے کہ ہم نے ان کو تھپکی دے کر کے سلا دیا غار کی کیفیت کیا ہے غار کی کیفیت ایسی ہے کہ لوگوں نے تحقیق کر کے اندازہ لگایا کہ اس کا منہ شمال کی جانب ہے چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے تو براہ راست ان پر دھوپ نہیں لگتی اور جب اترتا ہے تو تب بھی ان کے اوپر دھوپ نہیں لگتی ہے حالانکہ وہ غار کے بیچ میں کھلے علاقے میں سوئے ہوئے ہیں تھوڑی سی روشنی بھی پہنچ رہی ہے انسان کی زندگی کے لیے اس کی ضرورت ہے لیکن دھوپ مسلسل ان کو نہیں لگتی وَتَرَ الشَّمْسَ شمسا اور تو دیکھے گئے قرآن پڑھنے والے سورج کو تَلَعَتْ جب سورج چڑھتا ہے تزاور تو وہ کٹ کر کے نکلتا ہے ان کافیہم ان کی غار سے ذات الیمین دائیں جانب جب چڑھتا ہے سورج تو اس کی دھوپ لگتی ہے دائیں جانب وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تقریب تو کنی کاٹ لیتا ہے کترا جاتا ہے وہ ذات الشمالی بائیں جانب وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ ہیں فی فجوت من غار کے کشادہ جگہ میں فجوہ کے معنی کشادہ بیچ میں کشادہ جگہ میں ہیں نہ سورج چڑھتے ہوئے لگتی ہے براہ راست ان کو دھوپ نہ اترتے ہوئے اللہ اکبر تو میں نے کہا کہ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا نقشہ ہوگا تو نقشہ بنایا گیا شمال کی جانب اس کا منہ ہوگا اور یہ مقام ایسا ہو سکتا ہے جو خط استوا کے نزدیک ہو ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ غار کے بیچ میں ہیں اور پروردگار نے ان کے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے میں اللہ دلّ المحتد جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہوتا ہے پورا ملک شرک والوں کا پورے ملک کے اندر شرک کی وبا پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کے بیچ میں پروردگار ان جوانوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت مل جاتی ہے ومن من اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له ہو مرشدا تو نہیں پائے گا تو اس کے لیے ولیاں کوئی کار ساز کام بنانے والا مرشدن کوئی ہدایت دینے والا جب انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو محروم کیا جاتا ہے تو نوح علیہ السلام کنعان کو ہدایت نہیں دے سکتے ابراہیم علیہ السلام آزر کو ہدایت نہیں دے سکتے اور ابو طالب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں محروم چلے جاتے ہیں یہ ہے مطلب جب اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو گمراہ کیا جاتا ہے تو تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی ولی اور کوئی مرشد وَتَحْتَبُهُمْ تحم رُقُودًا رکو کے اندر ان کا منظر کیسا ہے تو گمان کرتا ہے ان کو اِق جاگے ہوئے وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں یقین کی جمع خاص سکھ شبہ راقب کی جمع رکود وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تو تجھے نظر آتا ہے کہ وہ جاگ رہے اور اتنے سال تک وہ سوتے رہے تو ان کے جسم کے اوپر داغ کیوں نہیں پڑے چھالے کیوں نہیں پڑ گئے بیڈ سول کیوں نہیں ہو گئے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ اس بات کو بیان کرنا تھا کہ وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کروٹیں بدلتے رہتے تھے بلکہ کیا کہہ رہا ون قلب اور ہم پلٹاتے تھے ان کو ہم بدلتے تھے ذات الیمین ان کو دائیں جانے و ذات الشمالی بائیں جانے ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے جو ہمارے راستے میں نکلتا ہے ہمارے یہاں اس کی یہ قدر ہوتی ہے وہ کلب ہوں باقی تم اور یہ تو سو ہی رہے ہیں ان کے ساتھ جو کتا نکلا تھا کیونکہ وہ ان کا کتا تھا وہ بھی تین سو نو سال تک اسی طرح سوتا رہتا ہے مرتا نہیں ہے اس کی ہڈیاں نہیں گلتی ہیں وہ کل کو ہم اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے زراعی ہے اپنے دونوں پنجوں کو بال چوکھٹ پر غار کے منہ کے اوپر پھیلائے ہوئے لو تعالی ولئی لَوَلَّيْتَ ہوں فراروں ہوں مِنْهُمْ گا لو اطلاع تھا اگر جھانک کر دیکھے گا نہیں ان کو لول لئی منہم تو منہ موڑ کر کے تو ان کی طرف سے منہ موڑے گا تو ان کی طرف سے فرارن بھاگتے ہوئے کیوں ولم تمین منہم رعبا اور تو بھر جائے گا ان کی طرف سے روک کے اعتبار سے خوف دہشت بیٹھ جائے گی سات جوان لمبے تڑنگے آنکھیں کھلی ہوئی اور سامنے کتا اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی آدمی گھبرانے جائے گا تو کیا کرے گا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جس طرح ہم نے ان کو تھپکی دے کر کے سلا دیا اور جس طرح ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے اسی طریقے سے ہم نے ان کو ساڑھے تین سو نو سال کے بعد پھر اٹھایا وہ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو لیے تو سا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں چنانچہ ہوئے سوال قال قائل منهم کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کم لبس تم کتنی دیر ٹھہرے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم انہوں نے کہا ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ کم حصہ ایسا لگا کہ عصر کے قریب پہنچے ہیں یہاں ہیں اور غار کے اندر چھپ گئے یا کسی نے کہا کہ نہیں دن بھر وہ رات آئے تھے کہ رات تھوڑی دیر کے لیے چھپ جائیں گے اور جب اندھیرا ہوگا تو چلیں گے تو گھر سے نکلے ہاں اثر کے قریب پہنچے تو کہانی ابھی روشنی باقی ہے چھپ جاؤ شہر کے قریب ہی چھپ گئے جب رات کی اندھیری ہو جائے گی تو چل پڑیں گے اب جو دوسرے دن اٹھے تو تھوڑا لیٹ اٹھے تو یا تو انہوں نے کہا کہ وہی دن لگ رہا ہے یا شاید رات کو سوتے رہے اور دوسرے دن اٹھے ہیں تو ایک دن پورا ہو گیا ہے ان میں سے کہنے والے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ کم حصہ قالوا ربکم اعلم بما لبستم انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے کیا ضرورت ہے اس بحث میں پڑھنے کی پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں اس کا انتظام کرو فبعثوا احدکم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو بھی وریفی یہ سکے دے کر کے ورق کے منت چاندی کے سکے چاندی کے پیسے دے کر کے بھیجو المدینہ شہر کی جانب پلیز اوہ اصتا تعام تو جو آدمی جائے اپنے میں سے کوئی فرتیلا سا تیز رو آدمی بھیجو اس کو چاہیے کہ دیکھے وہ غور کرے اوہ اصتا تعامن کھانوں میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور ہاں کا دوسرا مرجہ شہر بھی لیا گیا کہ شہر کی چیزوں میں سے کون سی چیز پاک ہے پاک صاف ستھری حلال چیز کو تلاش کرے وہ لے کر کے آئے فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس بین ہو اس میں سے کچھ کھانے کی چیز وَلْيَتَلَطَّفْ اور اس کو چاہیے کہ نرمی کرے الجھنا پڑے کسی کے ساتھ وَلَا يُشْعِرَنَّ اور محسوس نہ ہونے دے بِكُمْ تمہارے بارے میں آخم کسی کو ایک آدمی جائے جلدی جلدی یہ سکے لے جائے اور تلاش کر کے اچھا سا کھانا لائے اور کسی کو پتہ نہ لگنے دے کیوں ان یظہر علیکم اس لیے کہ بے شک وہ لوگ اگر مبتلا ہو جائیں گے تمہارے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا تم کہاں ہو اور اسی کا دوسرا ترجمہ اگر وہ غالب آ جائیں گے تمہارے اوپر یرجموکم تو وہ تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے او یعیدوکم یا تم کو لٹا لیں گے فی ملتہم اپنے مذہب میں ودن اذا ابدا اور ہر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے تب تو کبھی بھی وَكَذَلِكَ قزا عَلَيْهِمْ اور اسی طریقے سے سر ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو وہی کام ہو گیا جس سے بچارے بچ رہے تھے ہم نے مطلع کر دیا ان پر کس طرح مطلع کیا سب آگے کی اندازی کی بات ہے انسان خود سمجھ سکتا ہے یہ آدمی سکہ لے کر کے گیا روٹی خریدی چاول خریدی اور دوسری چیزیں خریدی لیکن جب سکہ پیش کیا تو انہوں نے دیکھا تین سو سال پرانا سکہ کہاں ہوگا بابا جی کہاں رہتے ہو کہاں سے آئے ہو آپ کو اجنبی سے آدمی معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا نہیں تو ہاں، اسی دور کا سکہ ہے تین سو سال پرانا تھا اس کے اوپر جو آپس میں بحث ہو گئی تو جو سب نے کہا تھا کہ ہونے نہیں دینا وہی ہو گیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو ہو گیا پتہ چل گیا سب کو وَكَذَلِكَ قزا عَلِهِمْ اور اسی طریقے سے ہم نے مبتلا کر دیا ان کے اوپر لوگوں کو لوگ سارے چل پڑے اس کے ساتھ بادشاہ کو بھی پتا چلا اور یہ توحید والوں کا دور ہے انہوں نے کہا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ زمانہ بدل گیا یہ حیران ہے اب واپس چلا اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے بھائی ہمیں تو تین سو نو سال بیت گئے ہیں لیکن جو واپس پہنچے تو کیا ہوا قرآن پاک نے اس کو نہیں بیان کیا البتہ ایک انداز ہے جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ گیا تو یہ بھی سو گیا وَعْدَ اللہ حق کیوں ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا لیا تاکہ وہ جان لے اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے یہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے یہ کس طرف اشارہ ہے اس طرف اشارہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کی حفاظت نہیں کرتا اس کے کار کی حفاظت کرتا ہے وہ غاروں میں چھپ جاتا ہے مگر پروردگار حالات کو بدل دیتا ہے اور شرک کے بجائے وہاں کو عقید آ جاتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں سب چیزیں اسی کے بیچ میں آ گئیں کہ ایمان والے کی حفاظت بھی اس کی مدد بھی اس کا غلبہ بھی اس کی حفاظت بھی اور صبح قیامت تک اس کا نام زندہ رہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ تھا اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا یہ انداز قرآن پاک کا سور قصص میں بھی آئے گا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کیوں واپس کیے گئے والدہ کو قرآن پاک نے اس میں تین باتیں بیان کی اور آخری بات بیان کی لِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق اس لیے واپس کیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اب اندازہ لگائیں جب صحابہ کرام نے یہ صورت سنی ہوگی سب سے پہلے تو ان کا کیسا ایمان بنا ہوگا بس ویسا ہی کہ کس طرح انہوں نے مکہ کو چھوڑا کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا کسی کو خیال تک نہیں آیا کہ یہ ہمارا شہر ہے ہمارا گھر ہے ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے بیوی بچے کسی کے بچے یہاں کسی کی بیوی یہاں کسی کا باپ یہاں ہیں کتنی بیویوں کے شوہر یہاں اور کتنی شوہروں کی بیویاں یہاں کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے وان لا ريب فيها اور دوسری انسانوں کو یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے جو پروردگار 300 تین سو سال تک سلا سکتا ہے اور پھر جگا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے قیامت لانا عَلَيْهِمْ نہ یاد کیجئے اس وقت کو جب انہوں نے جھگڑا کیا بینہم آپس میں جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں امرہم ان کے معاملے کے بارے میں کون جھگڑا کر رہے تھے ظاہر ہے اب شہر والے جھگڑا کر رہے ہیں وہ تو گئے جا کر کے سو چکے ہیں یہی وہ انداز ہے میں نے کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سو چکے واپس چلے گئے لوگ جھگڑا کرنے لگے ان کے بارے میں کیا جھگڑا دو طبقے جمع ہو گئے ایک نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کریں گے یادگار عمارت ہوگی فی الحال ان کی یادگار رہے گی اور رفتہ رفتہ پھر سجدہ گاہ بنے گی اور پھر چڑھاوا گاہ بنے گی فقال ابن علیہم بنیانا تو انہوں نے کہا بناؤ تم ان کے اوپر بنیانا کوئی عمارت ربہم عالم بہم تمہارا رب ان کو خوب جانتا ہے اس کے اوپر ایک عمارت بنا دو یادگار رہے گی قال الذین غلبوا علی امرہم کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ پایا تھا اپنے معاملے پر انہوں نے کیا کہا دوسرا طبقہ غالب آیا اس نے کہا علیہم مسجدا ہم یہاں عمارت نہیں بنائیں گے بلکہ یہاں مسجد بنائیں گے لوگ آئیں گے آ کر کے یہاں نماز پڑھیں گے اللہ کو یاد کریں گے عمارت بنا کر کے کیا کریں گے ان کے اوپر یہ دو طبقے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ جو مسجد بنانے والے تھے وہ بھی کمزور طبیعت کے تھے کس لحاظ سے کمزور طبیعت کے تھے کہ ایسے موقعوں کے اوپر مسجد کو پسند نہیں کیا گیا چونکہ آہستہ آہستہ پھر یہاں پر قبر قبریں بھی سجدہ گاہ بن جاتی ہیں لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہ انہوں نے کہا عمارت بنائیں گے ایمان والوں نے کہا مسجد بنائیں گے ان کو اللہ نے غلبہ دیا چنانچہ وہاں مسجد بن گئی سیقولون سلاسۃ الراد قلبهم ویقولون وقول سادسهم قلبهم رجما بالغیب قرآن پاک نے قصہ بیان کیا فرمایا اب لوگ کیا کہنا شروع کریں گے بجائے اس کے کہ حیران ہوں کہ یہ کیا ایمان کی طاقت تھی کہ چند نوجوان اٹھے اور غار میں جا کر کے چھپ گئے اور وہیں سو گئے ہمیشہ کے لیے اور پھر ان کی تحریک سے اور ان کی سوچ سے کیسا بدلاؤ آیا اس پر بحث نہیں کریں گے اب بحث یہ چل پڑے گی وہ لوگ کتنے طرح تھے اگر پتا چل گیا تو فائدہ کیا ہوگا کسی کو معلوم ہو گیا پکا کے تین تھے پھر کیا فائدہ ہوا اور جس کو نہیں معلوم ہوا اس کا نقصان کیا ہوا سیقولون پون ان قریب اب لوگ کہیں گے وہ تین تھے رابعون کلبون چوتھا ان کا کتا تھا ویقولون خمسہ اور لوگ کہیں گے وہ پانچ تھے سادسون کلبون چھٹا ان کا کتا تھا رجمن بالغیب اندھیرے میں پتھر مارنے کی وجہ سے سب اندازے کی باتیں کر رہے تمہیں کس نے بتا دیا کہ تین تھے چار تھے پانچ تھے وَيَقُولُونَ سَبَعَ اور وہ کہیں گے کہ سات تھے سَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ آٹھوان آٹھواں ان کا کتا تھا اور رب بھی آپ کہہ دیجئے میرا رب عالم خوب جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی تعداد کو مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيب نہیں جانتا ان کو کوئی مگر تھوڑے سے اور کون تھوڑے سے جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان تھوڑوں میں سے میں بھی ہوں تو لوگوں نے پوچھا حضرت بتائیے کتنے لوگ تھے فرمایا سات تھے پوچھا کیا دلیل کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک نے چھ کو بیان پانچ کو بیان کیا اور کہا کہ اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں اور سات کو بیان کیا تو کوئی تبصرہ نہیں کیا آگے بڑھ گیا فلا تمہاری سی خیر تقاضا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث نہ کی جائے کہ وہ علاقہ کون سا ہے وہ شہر کہاں پر ہے وہ بادشاہ کہاں پر ہے کسی نے اس بادشاہ کا نام بتایا تقیانوس نوس اب دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بے وقوفی کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے دقی نوسی باتیں کر رہا ہے یعنی اس قدر بے وقوف تھا بلی تو ذہن تھا کہ پوری دنیا میں وقوفی کی باتیں اس کی طرح منسوب ہو گئی نوس قسم کا بادشاہ وہ تھا کہ نہیں تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ جو ایمان والوں کے مقابل آتا ہے پروردگار ان کے لیے بدنام نام تو زندہ رکھتا ہے نیک نام ان کا زندہ نہیں رہتا ہے دنیا ان کو بلید الذہن اور بے وقوف کہہ کر کے یاد رکھے گی نیک نامی سے یاد نہیں رکھے گی فلا تمہاری فیہم تو نہ بحث کیجیے ان کے بارے میں کسی سے اللہ مران ظاہرا مگر ظاہری ظاہری بحث ولا تخت فیہم منہم احدا اور نہ پوچھیے ان کے بارے میں کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں جانتا ہی کوئی نہیں قرآن نے جو بیان کر دیا بس اتنا کافی ہے اب مزید زیادہ کھوج میں نہ پڑو بلکہ تیار ہو کہ انہوں نے پروردگار کے دین کے لیے کیسی قربانیاں دی تھیں سمجھو کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یہاں یہی حالات پیش آتے ہیں کبھی غاروں میں چھپنا پڑتا ہے کبھی جان کے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں کبھی رشتہ داروں کی قربانی کبھی وطن کی قربانی کبھی علاقے کی قربانی ابھی وہ واقعہ باقی ہے بیچ میں روک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہی لیٹ کیوں ولاقو فاعل ذلك غدا ولا تقولن اور ہرگز نہ فرمائیے آپ کسی بات کے لیے انی فاعل کہ میں کر لینے والا ہوں ذالک اس کام کو غدن کل کو یہ نہ فرمائیے کل میں یہ کام کروں گا جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ کل بتا دوں گا صاحب کاف کون ہیں اور ذوالقرنین کون ہیں اور روح کا کیا مسئلہ ہے اللہ شاء اللہ مگر یہ کہ آپ کہیے اگر اللہ چاہے اگر وہ چاہے انشاءاللہ اللہ ساتھ میں کہیے گا تو پھر پروردگار اس وعدے کو پورا بھی کرائے گا اور وعدہ نہیں ہوگا تو آپ کہہ دیے میں نے کہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ اور یاد کیجئے اپنے رب کو اذا نسیت جب آپ بھول جائیں مطلب ایک بات کہیں اس وقت میں ذہن میں نہیں رہا ظہول ہو گیا تو جیسا ذہن میں آئے تو فوراً کہہ لیجئے انشاءاللہ وہ بات تو میں نے کہی تھی لیکن ہوگی تب جب اللہ چاہے گا وَقُلْ حسان یعنی رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رشادہ اور آپ فرما دیجئے قریب ہے میرا رب کی ہدایت دے وہ مجھ کو ربی میرا رب لِأَقْرَبَ اس سے زیادہ قریب هَذَا اس سے رَشَدًا ہدایت کے اعتبار سے رہنمائی کر دے اس چیز کے لیے جو زیادہ قریب ہو اس جملے کا کیا مطلب ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ سات اصحاب کہف کا قصہ سنایا یہ ایمان والوں کے ایمان بنانے کے لیے زبردست قصہ ہے ممکن ہے کہ پروردگار ہم کو اس سے بھی بہتر بات بتا دے اور بعض حضرات نے اس سے بھی آگے کی بات کہی فرمائے یہ کشمکش کا دور ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تین سو نو سال تک غار میں رہے تھے اور کتنا دور گئے تھے اپنے گھروں سے بہت دور چنانچہ جن لوگوں نے افسوس نام کے اس شہر کا قصہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ گھر سے چھتیس کلومیٹر دور جا کر کے غار میں چھپے تھے چھتیس کلومیٹر دور تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب اس سے بھی قریب آپ کو رہنمائی کرے یعنی آپ کے لیے غار سور میں انتظام کرے اور آپ غار سور میں آرام فرمائیں اور وہ تین سو نو سال تک سوئے تھے آپ صرف تین دن تک سوئیں اور اس کے بعد تشریف لے جائیں ولبی فِي كَهْفِهِمْ اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار کے اندر سلاسہ میاتن تین سو سال سنین تین سو سال وزدادو تسعا اور زیادہ کر لو اس کے اوپر نو سال کو تین سو نو سال قرآن نے تو اتنا ہی کہا بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے اور ممکن ہے وہ صحیح بھی ہو کہا اصل میں چاند کے حساب سے جب دیکھیں تو تین سو سال بنتے ہیں اور وہ سورج کے حساب سے اور جب چاند کے حساب سے دیکھیں تو تین سو نو سال بنتے ہیں وجہ جب سورج کی ایک صدی ہوتی ہے تو چاند کے حساب سے تین سال زیادہ ہو جاتے ہیں تو دو صدی ہوئی تو تین اور تین چھ سال زیادہ ہو گئے اور جب تین صدیاں زیادہ ہو گئی تو کتنے سال زیادہ ہو گئے نو سال زیادہ ہو گئے چونکہ سورج کا مہینہ ہوتا ہے تیس کا اور اکتیس کا اور چاند کا مہینہ ہوتا ہے انتیس کا اور تیس کا ایک دن کا جو فرق ہے اسی سے یہ فرق ہو جاتا ہے قل, قل اعلم بما نبیسو لو گئی السماوات تین سو نو سال تک رکے تھے آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم اللہ ہی خوب جانتا ہے اس مدت کو بھی ماں جس میں وہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ان کو خود نہیں پتا چل سکا لوگوں کو نہیں پتا چل سکا اللہ جانتا ہے اور وہ ایک ایک ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہاں کے تین سو نو سال تک ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا تو کیا یہ لوگ لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں اب سر بھی ہی واسمی وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا ہے وہ کتنا زیادہ سننے والا ہے کوئی گھر سے بھاگے اور غاروں میں چھپ جائے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور کوئی ملک چھوڑے اور دوسرے ملک میں چاہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور کوئی جان اور مال کی قربانی دے دے اس کو بھی دیکھ رہا ہے من من ولی نہیں ہے انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا ولا نہ مالہم من ولی نہیں ہے ان کے لیے کوئی کام بنانے والا ولا یشرک فی حکمه احدا اور نہیں شریک کرتا ہے وہ اپنے حکم کے اندر کسی کو وہ دیکھنے میں تنہا وہ سننے میں تنہا وہ نظر رکھنے میں تنہا ہر کام میں وہ تنہا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے تین سو نو سال تک کس طرح ان کو زندہ رکھا گیا کس طرح ان کی کروٹیں بدلتی جا بدلی گئیں اللہ اکبر ان لوگوں کا اس کے بعد ہوا کیا موٹے طور پر تو قرآن پاک نے اتنا بیان کیا اور بس چیپٹر کلوز ہو گیا بعض بزرگوں نے کہا ممکن ہے بات صحیح بھی ہو اور ممکن ہے غلط بھی ہو اس لیے کہ میں ابھی عرض کر چکا جو بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے مطابق فرمائیں گے وہ تو سر آنکھوں پر وہ تو قرآن کی طرح حجت لیکن جو بات اندازے سے کہی جائے گی تو وہ اندازہ ہے ممکن ہے پورا بھی ہو جائے حضرت مجدد الفسانی شیخ سرحندی رحمہ اللہ تعالی نے ایک عجیب بات فرمائی ہے فرمایا کہ ان لوگوں کے واقعے کے فوراً بعد گلقرنین کا تذکرہ آ رہا ہے اور پھر یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ آ رہا ہے اور یاجوج اور ماجوج کا وہ آخری طبقہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا اس کا مطلب اس واقعے کا اس کے ساتھ بھی کوئی جوڑ ہے تو معلوم ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ ابھی بھی غار میں زندہ ہیں تو یہ پھر اٹھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے دجال کے ساتھ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر ان کا بھی انتقال ہوگا اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے یا انہوں نے بات ارشاد فرمائی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا یہ بیان تھا قرآن کریم کا سنا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتلو آپ تلاوت کیجئے ما اوحی علیکہ جو وہی کیا جاتا ہے آپ کی جانب من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے اور لوگوں کو سنا کر کے یقین دلائیے کہ اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں جو آج اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے گا اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کس طرح پورا ہوگا جس طرح کہف کے لیے ہوا تھا لا مبدل علی ہی اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے جب قصے کے آخر میں قرآن پاک دو لفظوں میں اس پر تبصرہ کرتا ہے یہ کس لیے قصہ سنایا گیا ایمان والوں کا ایمان بنانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ لا مبدل علی کلماتی آتی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں کوئی نہیں بدل سکتا اس کے باتوں کو پورا ہو کر رہے گا آج بھی اللہ ایمان والوں کو غلبہ دے گا بے شک صحابہ کمزور ہیں مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ولن تجد من دونه ملتحدا اور تو نہیں پائے گا اللہ کے سوا ملتحدا کوئی پناہ لینے کی جگہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور پروردگار پست کو بلند کرے گا مکہ کے مشرقین جس طرح صحاب گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے غاروں میں انہوں نے پناہ لی اسی طرح کے کچھ جوان تھے جن کو گھروں سے نکالا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پناہ دی کوئی غلام تھے ان کو آزاد کیا گیا آپ نے ان کو پناہ دی سب کو آپ کے در پر پناہ ملی مکہ کے مشرقین آ گئے ہم بھی آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ غلام لوگ ہیں اس لیے ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے ہیں یہ مضمون سور انعام میں بھی بیان ہو چکا آپ ان کو اگر مجلس سے اٹھا دیں تو ہم بھی آپ کی تقریر سنیں فرمایا نہیں اللہ کے ہاں ان کی کتنی قیمت ہے وہ دیکھو اصحاب کاف کی کتنی قیمت ہے ہم کی دے کر ان کو سلاتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں تو جو اپنے گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے تو کیا آپ کی مجلس سے ہم ان کو اٹھنے دیں گے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ یوں کہنا تھا کہ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا یہ نہیں کہا قرآن کیا کہہ رہا وَصْبِرْ اپنے آپ کو جمع کر رکھنا نفس کا اپنی ذات کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو بال والعشی صبح بھی اور شام بھی یریدون وجہ چاہتے ہیں وہ اپنے مالک کا چہرہ اس کی خوشنودی اللہ اکبر اور تجاوز نہ کر جائے تیری نگاہ ان سے تجاوز نہ کرے ولادو آگے نہ بڑھ جائے آئینہ کا آپ کی دونوں آنکھیں عنہم ان سے مطلب آپ ان کو مجلس سے اٹھائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ اس مجلس میں بیٹھیں جس میں وہ بیٹھے جس میں بلال حمشی ہوں جس میں حضرت عمار ہوں جس میں حضرت صہیب ہوں اس مجلس میں آپ بیٹھیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو بات کرنے والا کہ راستے میں چھوٹے لوگ بھی ہیں لیکن ان کے بجائے پیچھے دیکھتا مڑ کر کے کون آیا پیچھے کی طرف دیکھتا رہتا ہے فرمایا ایسا بھی نہ ہو کہ مجلس میں یہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی توجہ کہیں اور چلی جائے ولاد آئینہ کان ہوں اور آپ آگے نہ کیجیے اپنی نگاہ کو آن ہوں ان سے اللہ اکبر اور اگر ان کو چھوڑ کر کے کوئی وڈیرا آیا اور آپ نے اس کی طرف دیکھا ترید زینت دین الدنیا دنیا پھر تو یوں سمجھیں گے کہ آپ بھی چاہتے ہیں دنیا کی رونق اللہ اکبر حالانکہ اللہ کے حبیب چاہ سکتے تھے یہ امت کو سنایا گیا ہے بے شمار لوگ اس بے وقوفی میں آج بھی مبتلا ہیں فلاں جگہ کی بڑی اہم مجلس ہے کیوں اہم مجلس ہے جی اس میں فلاں فلاں موٹا آ رہا ہے ولا تو تی منہ فلنا کل بہان اور یہ جن کو تم موٹے کہہ رہے ہو ان کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا موٹے سے مراد طاقت والے حکومت والے پیسے والے جس طرح مکہ کے مشرقین تھے ابو جہل اطبا شہبہ ولا تو اور بات نہ مانیے ان لوگوں کی من منتقل بہو جن کے دل کو ہم نے خالی کر دیا غافل کر دیا ان ذکرنا اپنی یاد سے اللہ اکبر اللہ کہتا ہے ان کو میری یاد نصیب نہیں ان کے دل اس کے لائق ہی نہیں تھے کہ میرے ذکر اس میں رہتا میری یاد اس میں رہتی ہم نے ان کے دل کو خالی کر دیا غافل کر دیا وہ تباہ ہوا ہو اور وہ چل پڑا اپنی خواہش نفس کے پیچھے وہ کانا امرو اور اس کا معاملہ ہے حدوں سے کراس ہونے والا فروتن بہت بڑھ جانے والا وَقُلِ کو لک رَبِّكُمْ آپ کہہ دیجئے حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے کسی کو مجلس سے اٹھایا جائے اور کسی کو بٹھایا جائے ہمیں اس کی ضرورت نہیں حق آ چکا حق تیرے رب کی طرف سے فمن شاہ افل یومن تو جو چاہے وہ ایمان لائے ومن شاہ افل یکفر تو جو چاہے وہ کفر کرے اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کا دین کسی کا محتاج نہیں ہاں جو کفر کرے گا کان کھول کے سنے نارا ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ کو احاط بهم سرادقها گھیر لے گی وہ آگ احاطہ گھیر لیں گے ان لوگوں کو سرادقها اس آگ کی قناتیں جو باہر ہم پنڈال کی دیوار لگاتے ہیں اس دیوار کو کیا بولتے ہیں قنات اس قیامت کے دن جس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جہاں یہ بند ہوں گے تو دیواریں بھی آگ کی ہوں گی تناتیں بھی آگ کی اور چھت بھی آگ کی اور فرش بھی آگ کا وہیں یہ طرح اور اگر یہ فریاد کریں گے یوگا تو ان کی فریاد سنی جائے گی یہ پانی مانگے کہ پانی پانی پانی تو پانی دیا جائے گا مگر کون سا پانی بیما ان ایسا پانی کل مخلی جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا اور بعد نے کہا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ بل بجو جو چہرے کو بھون ڈالے گا چہرے بن جائیں گے اس کے دھوئے سے خالی اس قدر تیز اس کا دھواں اس قدر اس پانی میں گرمائش بھی سے شراب کتنا برا ہے پینا کتنی بری چیز ملی ان کو پینے کے لیے وساعت مرتبہ اور کتنی بری ہے آرام کرنے کی جگہ یہی تم کو ملی آرام کرنے کی جگہ جس کی قناتیں بھی آگ کی اور پینے کے لیے ملا یہ اگلتا ہوا تانبا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں نہیں جی غریبوں کو ہٹاؤ ہم کو بٹھاؤ پھر ہم دین قبول کریں گے پھر ہمارے ذریعے سے دین پھیلے گا ان وعملوا الصالحات شیطان اس گمراہی میں انسان کو ہمیشہ مبتلا کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کے زمانے سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ غریبوں کو مجلس سے اٹھاؤ پھر ہم کو دین سمجھ میں آئے گا ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان لا نضيع اجر من احسن عملا بے شک ہم نہیں ضائع کرتے ہیں اجر من احسن اس آدمی کو جس نے اچھا کیا عملا عمل کو جو اچھا ہے عمل کے اعتبار سے جس کا کام اچھا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے کیا ملتا ہے اس کو جنات عدن یہ وہ لوگ جن کے لیے ہمیشہ کے باغ ہیں وہ باغ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے ہمیشہ تازہ رہیں گے ہرے رہیں گے ان کے پھل ہمیشہ آتے رہیں گے تجری من تحتهم الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں یحلون فیھا پہنائے جائیں گے ان کو اس میں یحلون پہنائے جائیں گے ان کو من من ذهب سونے کے کنگن یا ساور کیا ہے یہ عصب کی جمع اور عصب سوار کی جمع اور سوار کس کو کہتے ہیں کنگن کو ان کو کنگن پہنائے جائیں گے من ذہب سونے کے وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا اور وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے خضرن سبز رنگ کے من سندس باریک ریشم کے وہ اور موٹے ریشم کے متقین فیہا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جنت میں علی الارائے آئے اریکہ کے اوپر تخت کے اوپر اور اریکہ کس کو کہتے تھے خاص طور سے اس مسحری کو اس تخت کو جو دلہن کو بٹھانے کے لیے وہ تیار کرتے تھے سجاتے تھے خیمہ لگاتے تھے اور خیمے میں وہ تخت لگتا تھا اس پر مخمل بچھتا بچتا تھا اور وہ دلہن کو بٹھانے کے لیے تیار کرتے تھے وہ پروردگار نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتے ہیں ایمان کے لیے ڈٹ جاتے ہیں نعم ثواب کتنا اچھا ہے بدلہ وہ حسنت مرتفقہ اور کتنی اچھی ہے یہ جگہ آرام ملنے کے اعتبار سے یہ جگہ حسنت کتنی اچھی ہے جنت مرتفقا آرام گاہ ہونے کے اعتبار سے کیا چیز ہے دنیا جس کے پیچھے انسان دین کو برباد کرتا ہے دنیا کے لیے آخرت کو برباد کرتا ہے اور اپنے مالک کو چھوڑ کر کے اس دنیا کو اختیار کرتا ہے کیا ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے دو انسان تھے ایک کے پاس دین تھا ایک کے پاس دنیا تھی دین والے کے پاس دنیا اتنی زیادہ تھی بقدر ضرورت تھی میں عرض کر چکا کا معنی کیا جس کو تنگ دیتا ہے ناپ کر دیتا ہے بس آج کا ملا کل کا ملا اور کسی کو اتنا دیتا ہے کہ تیرے لیے بھی بیٹے کے لیے بھی پوتے کے لیے بھی پڑپوتے کے لیے بھی سب کے لیے ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی وہ بحث سنیے گا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ آپ بیان کیجئے مثال ان کے سامنے دو آدمیوں کی جہل حادمہ بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ سبحان اللہ اس ایک کے دو باغ اور دوسرے کا ایک بھی نہیں جنتین دو باغ من آنا انگوروں کے وہ اور ہم نے گھیرا تھا ان دونوں باغوں کو ان دونوں باغوں کی چاروں طرف باڑ لگائی تھی کس کی بھی نخل کھجور کی چاروں طرف کس طرح کہ اس نے باغوں کو باڑ لگا دی ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بہن اور دونوں باغوں کے بیچ میں لمبی چوڑی ہم نے اس کو کھیتی بھی دی تھی بہت لمبی چوڑی کھیتی کلتل جنتین یہ دونوں باغ دیتے تھے اپنے میوے اکل میوہ جمع ولم تظلم منہ آ اور نہیں ظلم کرتے تھے یعنی نہیں کم کرتے تھے میووں میں سے شیان کچھ بھی نہیں کم ہوتا تھا میووں میں سے کچھ بھی وفجرنا خلالہما نہرا اور بہایا ہم نے دونوں باغوں کے بیچوں بیچ نہر کو ادھر نہر جاری ہیں ادھر کھیتی بھی اور دو باغ بھی وہ آج فجر نہ خلا نہارا اور ان دونوں باغوں کے بیچو بیچ میں نہر ہم نے بہائی وہ لَهُ نہ ہو سمر اور اس کے لیے پھل بھی تھے پھل کا مطلب صرف یہ انگور کا باغ نہیں صرف کھجور کا باغ نہیں اس کے علاوہ اور بہت باغ تھے اور بعض نے کہا سمر کمانا اس کے علاوہ اور کاروبار بھی تھے اور بھی ذرائع آمدنی تھے اور بھی کچھ ہوں گے مزید فقال علیہ تو اس نے اپنے دوست سے کہا اپنے ساتھی سے کہا وہ یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا محاورہ کا مطلب وہ چیز جو گفتگو میں بولی جا رہی ہے حاورہ یو گفتگو کرنا وہ یحاورہ اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کیا کہا انا اکثر کا مالا واعز آج کہا تو بڑا دیندار بنتا ہے بڑی نمازیں پڑھتا رہتا ہے انا اکثر کا مالا میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے وَعَزُّ نَفَرًا اور تجھ سے غالب ہوں نفر کے اعتبار سے افراد میرے زیادہ مال میرا زیادہ افراد سے مراد کیا ہیں اس کی اولاد زیادہ ہوگی نوکر زیادہ ہوں گے نوکر چاکر خوب ملازم ہوں گے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ داخل ہوا ایک دن اپنے باغ میں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا تھا شرک کر رہا تھا قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا اس نے کہا ما اظن میں نہیں گمار کرتا ہوں ان تبيد بات یبید پرانا ہونا پرانا ہو جائے هذه یہ باغ ابدا کبھی بھی مجھے تو نہیں لگتا باغ کیوں ختم ہوتا ہے باغ ختم ہوتا ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ اس کو پانی نہ دیا جائے پانی دینے کے لیے نہر موجود ہے دوسرا یہ کہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو آج جو نفرا کہہ چکا ہے کہ افراد بہت زیادہ ہیں ملازم بہت ہیں خوب دیکھ ریکھ ہو رہی ہے یہ کہاں سے پرانا ہو جائے گا اور تو کہتا ہے قیامت کیا اس سے مجھے ڈراتا ہے وما اظن الساعه قائمه اور میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ آنے والی ہے قیامت قائم ہونے والی ہے قیامت الى ربي اور اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف گویا رب کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قیامت کا انکار کر رہا ہے رُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّ اور اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف یعنی واقعتاً زندہ ہوا اور قیامت آ گئی اور مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا لَأَجِدَنَّ تو میں ضرور بھی ضرور پاؤں گا خیرم منہا اس باغ سے زیادہ بہتر باغ منقلباً لوٹ کر جانے کی جگہ میں وہاں میں اس سے بہتر باغ پاؤں گا تجھے کیوں زیادہ ملے گا کہا اس لیے کہ یہاں جب مجھے زیادہ ہے اس کا مطلب میرا مالک مجھ پر مہربان ہے اور جب وہ یہاں مہربان ہے وہاں بھی مجھ پر مہربان ہوگا اور تجھے یہاں بھی کچھ نصیب نہیں وہاں بھی کچھ نہیں نصیب ہوگا یہ وہ سوچ ہے جو لوگ سوچتے ہیں اکثر کہ دنیا میں جس کو مال اور دولت ملا عزت اور طاقت ملی حکومت ملی کہتے ہیں کہ خدا اس پر بہت مہربان ہے ہاں ہاں ہاں مزے آگے جی اس کے تو لگتا ہے اس کے اوپر تو بس خاصی مہربانی ہے مہربانی ہے اور جو سوچتا تھا کہ مر کر بھی مجھ پر ہی مہربان ہوگا یہ مہربانی نہیں ہے یہ سزا ہے جگہ جگہ ہم پڑ چکے پیچھے قال له صاحب کہا اس سے اس کے ساتھی نے ایمان والے نے وہ یحاورہ اس حال میں کہ وہ بھی اس سے گفتگو کر رہا تھا اکفرت بالذی خلقک من تراب اکفرت کیا تو نے انکار کر دیا بالذی اس ذات کا خلقک من تراب جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے تیرے باپ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد انسانوں کا سلسلہ چلایا تو اس خوراک کے ذریعے سے جو مٹی سے پیدا ہوئی کیا نے انکار کر دیا اس مالک کا تجھے مٹی سے پیدا کیا من نطفہ اور آدم علیہ السلام مٹی سے اور باقی کس سے پیدا ہوئے ایک حقیر پانی سے رجولہ پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنا دیا اس نے ایک پورا انسان اس مالک کا انکار کر دیا اللہ اکبر لیکن کن اللہ ربی و شریفی ربی احدا یہ لا لکھا ہوا ہے اور پڑھا جاتا ہے لا وجہ اصل میں پورا جملہ تھا لا کن اقول لیکن میں تو یوں کہتا ہوں انا اقول لیکن میں یوں کہتا ہوں اللہ ربی وہ اللہ میرا رب ہے لیکن جس طرح لکھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قیامت تک اسی طرح لکھا جائے گا لیکن لیکن هو اللہ ربی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے یہ جو میں نے کہا یہ قرآن کی عبارت نہیں یعنی یہ نکلنی چاہیے تھی عبارت پوری ہونے کے لیے وہ اللہ میرا رب ہے ولا اشریق بھی ربی احدا اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں بے شک تجھے میں کم نظر آتا ہوں مال و دولت کے اعتبار سے تو کیا میں اس مالک کا در چھوڑ دوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ولا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا اذ دخلت جنتك اور کیوں نہیں ہوا یہ اذ دخلت جنتك جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں قلت تو کہتا ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے عطا فرمایا لا قوت الا بالله کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے نہ دینے والی کوئی طاقت نہ بچانے والی کوئی طاقت نہ اس کو باقی رکھنے والی کوئی طاقت تو نے یہ کیوں نہیں کہا اگر تو ایسا کہتا کتنا اچھا ہوتا ان ترانی انا اقل من مالا وولدا و اور اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں اقل کم ہوں منک کا تجھ سے مالا مال کے اعتبار سے وولدا اور اولاد کے اعتبار سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علیکم زمان ایک زمانہ آئے گا تم پر کہ لوگ اولاد کے کم ہونے پر فخر کریں گے کہ میرے بچے کم ہیں اس لیے فخر کریں گے کہ میرے کوئی زیادہ تھوڑے رونے والے ورنہ ہر دور کے اندر اولاد کے زیادہ ہونے پر فخر کیا گیا ایمان والا کہہ رہا ہے اگر تم مجھے سمجھتا ہے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں میں کم ہوں اور اس کو تو عیب سمجھتا ہے گویا ہر دور میں یہ عیب سمجھا گیا لیکن آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ قلت اولاد کے اوپر فخر کیا جائے گا وہاں زمان یہی آ گیا وہ فائزہ ربی اگر تو مجھے سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں کم ہیں تو قریب ہے کہ میرا رب یو یعنی خیرن من جنتی کا کہ دے وہ مجھ کو خیرن بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے وہ یور فرا اور بھیج دے تیرے باغ کے اوپر اس پر یعنی تیرے باغ پر حسبان بھیج دے من سماں آسمان سے اور حسبان کے معنی ناگہانی آفت حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا آگ بھیج دے اس کے اوپر اور عبداللہ ابن عباس نے ترجمہ فرمایا آسمان کی بجلی بھیج دے اس پر ایک ہی بات ہوئی وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اور بھیج دے اس کے اوپر السَّمَا آسمان سے ناگہانی آفت بجلی گرا دے فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا تو ہو جائے وہ باغ سعیدًا زلقا میدان زلقن چٹیل اور کیسا پھسلنے والا میدان زلا کا پھسلنا کہ کوئی پیڑ نظر نہ آئے ادھر سے آدمی گرے ادھر تک کوئی راستے میں روکنے والا پیڑ بھی نہ ہو ایسا بھی تو کر سکتا ہے میرا مالک اگر تجھے لگتا ہے کہ میں اولاد میں کم ہوں مال میں کم ہوں تو یہ مال ہیں یہ کتنے دن کی بہار ہے چنانچہ ایسا ہی ہو گیا او یصبح بھی اور یوس بھی یا ہو جائے اس کا پانی غورا گہرائی میں اترنے والا اچانک اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے فلن تستطيع له طلبا تو تو نہ پائے اس کے لیے طلبا تلاش کو تو نہ اس کو نکال سکے واپس لا سکے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے پانی نیچے اتر جائے سوکھ کر کے باغ ختم ہو جائے آسمان کی بجلی گرے اور اس سے وہ باغ ختم ہو جائے چنانچہ ویسا ہو گیا وَأُحِيطَ اتا اور گھیر دیا گیا اس کے پھلوں کو اوہ اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا یہ اشارہ بس سب کچھ بیان ہوا گھیرا گیا مطلب آسمان سے بجلی گری اور بعض سارے کا سارا رات کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا صبح ہوئی فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ یو تو صبح کی اس آدمی نے یو کل پلٹ رہا تھا وہ اپنی ہتھیلیوں کو الا انفق انفکا اب باغ کی پریشانی نہیں بلکہ اس خرچے پر پلٹ رہا تھا اپنی ہتھیلیاں با انفقا جو خرچ کیا تھا اس نے پیہا اس باغ میں ہائے بدقسمتی اگر اس باغ کو خراب ہونا تھا مجھے پتا ہوتا تو میں نے کیوں اتنا مال ضائع کیا یہاں پر لگایا اس کا کچھ سلا نہیں مجھے ملا وہی خاویت اعلی عروشی اور اس کا باغ گرا پڑا تھا اعلی عروشی اپنی چھتوں کے اوپر انگور کی بیلیں اس کی چھت پر اسی طرح گر گئے زمین کے اوپر ختم ہو گئے وہ لیتنی اور وہ کہہ رہا تھا بد قسمتی لم مشرک بربی احد میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہائے افسوس ہائے افسوس آپ تلیاں ملتا رہ گیا کچھ نہیں نصیب ہوتا ہے یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کس موقع پر یہ دو آدمی تھے قرآن پاک نے اس کی نشاندہی نہیں کی اور نہ نشاندہی کرنے کے لیے ہم کو مکلف کیا مفسرین نے اس کے لیے کہا کہ یہ واقعہ پیش بھی آیا دنیا میں اور دنیا میں بہت سارے واقعات اس کے لیے سنائے گئے کہ فلاں مقام پر بھی اسی طرح ہوا فلاں مقام پر اسی طرح ہوا فلاں مقام پر اسی طرح ہوا اور آپ اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا جی میں نے بھی دیکھا ایک آدمی اپنے مال پر بڑا اترا رہا تھا یوں ہوا اس کے ساتھ لیکن قرآن پاک نے بطور مثال پیش کیا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تلاش کیا جائے کہ کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا اور جب مکہ المکرمہ میں یہ سنایا جا رہا تھا حالات کیا ہیں ایک طرف دین کے علمبردار کون ہیں حضرت بلال حبشی حضرت صحیحب رومی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ حضرت سمیہ تو خیر شہید ہو چکی ہیں اس وقت میں یہ ہجرت کے قریب کا واقعہ ہے یہ کمزور مسلمان تھے اور مقابلے میں کون تھا ابو جہل کہتا میرے پاس اتنا کچھ ہے میں نہ جاؤں جنت میں اور تم چلے جاؤ جنت میں جب ان کو یہ سنایا کیسا ان کا ایمان بنا ہوگا یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان دجال کا مقابلہ کرتا ہے دجال کا فتنہ کیا ہے زرق برق لباس دنیا کی چمک دھمک دنیا کی بس یہ دکھلاوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جب ایمان والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے له فئات ينصرونه من دون الله اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت ينصرونه جو اس کی مدد کرتی الله اللہ کے سوا وما كان منتصرا اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والا هنالك الولایۃ لله الحق منا علی کا یہیں پر یہ بات ثابت ہوگی الولایت للہ ولایت کے معنی اختیار اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے الحق جو برحق اللہ ہے اس کے سوا کسی کے کسی اختیار میں کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اختیار سارا اللہ کے ہاتھ میں وہ چاہے گا تو کسی کو عزت ملے گی وہ چاہے گا تو کسی کو طاقت عطا کرے گا اور وہ اگر ٹھوکرے لگا دے تو کوئی بچا نہیں سکتا وہ خیر ثوابا وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے وہ خیر عقبہ اور وہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے یہ دو آدمیوں کی مثال پیش کی اس دنیا کے لیے جس کے اوپر مکہ والے ریج رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس یہ دولت ہے تو پھر یہ دین سچا کیسے ہوتا ہے ہو سکتا ہے جبکہ دین ان کے پاس ہے جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے اور ذرا واضح کر کے سمجھایا ہے کیا ہے یہ دنیا جس کے پیچھے انسان مر رہے ہیں اور یہ باغ والا بھی مر گیا ایمان کی دنیا لٹا گیا وَضْرِبْ لَهُمْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آپ پیش کیجئے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال کما ان کیا ہے دنیا جیسا کہ ایک پانی انزلناہ من السماء ہم نے اس کو اتارا اوپر سے نبات الارض تو گھنی ہو کر نکلی اس کی وجہ سے نبات الارض زمین کی نباتات فاصبح حشیما کچھ دیر کے لیے گھنی ہو کر نکلی اور شادابی آئی زمین کے اوپر اور دیکھیں کھیتی لہلہا رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا فاس بہا حشیما تو پھر ہو گئی وہ زمین وہ کھیتی حشیمن چورا چورا تزروح الریاح اڑاتی ہے اس کو ہوا بس یہی حال ہے زندگی کا چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات مگر ان چار دن میں جب تک وہ لہرائی کی کھیتی وہ کوڑا ہونے کو بھول گئی وہ چورا ہونے کو بھول گئی بس اسی کو یاد رکھا وکان اللہ علی کل شیء دیا اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا المال و مال ون دھی نل مال اور اولاد وہ چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں مر کر ان میں سے کچھ کام آنے والا نہیں تو مر کر کیا کام آئے گا والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں عند ربی کا پھر رب کے نزدیک بہتر ہیں ثوابا ثواب کے اعتبار سے وہ خیر اور بہتر ہیں عملا امید کے اعتبار سے ایک آدمی کے دس پندرہ بچے ہیں اور سب جوان ہو گئے اور سب پڑھے لکھے ہیں اور سب بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے کاروباری بن رہے ہیں اس کو بھی امید ہے کہ میرا بڑھاپا اچھا گزرے گا اس لیے کہ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں کسی کے پاس مال ہے دولت ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے دن اچھے گزریں گے مال دولت ہے اگر بیماری شماری آئے گی تو علاج کرا لوں گا یہاں نہیں ہوگا تو امریکہ چلا جاؤں گا وہاں نہیں ہوگا تو اور کسی ملک میں چلا جاؤں گا ایک ان چیزوں پر بھی انسان کو امید ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے کچھ نیکیاں کی ہیں وہ مصیبت میں مجھے کام آئیں گی یہ بہتر ہے امید کے اعتبار سے اور بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے یوم اسی رجیبال و ترل ار یہ نیکیاں کب کام آئیں گی ان کی مارکیٹ کہاں لگے گی ویوم نسیر الجبال اور جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وہ الارض اور تو دیکھے گا زمین کو بارزتن کھلی ہوئی ساری میدان بن گئی پہاڑ ختم ہو گئے وہ اور ہم جمع کر کے لے آئیں گے انسانوں کو فلم نغادر منہم احدا تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو اللہ اکبر سب کو لے آئیں گے سب اکٹھے ہو گئے محشر کے میدان میں سب پوچھیں گے مال کس کو کام آیا اولاد کس کو کام آئی دولت کس کو کام آئی وہ دنیا کی دولت پر مست ہونا کس کو کام آیا یہاں معلوم ہوگا کہ نہیں نیکیاں ثواب کے اعتبار سے بہتر عملا امید کے اعتبار سے بہتر پھر کیا ہوا محشر کے میدان میں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا اور یہ عُرِضُوا پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صفن صف در صف صف در صف لائن میں پیش کیے جائیں گے اور پروردگار فرمائے گا لقد جئتمونا یقینا یقیناً تم آگے نہ ہمارے پاس کما خلقنا جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تم کم تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ او ویسے آ گئے اور پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے تھے نہ تمہارے پاس مال نہ دولت نہ دنیا نہ تمہارے پاس کوئی بھی دنیا کی طاقت نہ حکومت نہ عزت اسی طریقے سے تم آج آگئے خالی ہاتھ آ گئے خالی ہاتھ آئے تھے دنیا میں بل زام تم جال رقم موحدہ تمہیں معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا جب ہم خالی ہاتھ رہیں گے خالی ہاتھ اس کے سامنے جائیں گے لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کوئی دن نہیں ہوگا بل زہم تم بلکہ تم نے گمان کر رکھا تھا اللہ نجعل لکم کہ ہم نے ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے موعدن وعدہ پورا ہونے کی ایک جگہ یا وعدہ پورا ہونے کا ایک وقت ووضع الکتاب اور رکھ دی گئی کتاب سامنے کیا کتاب آمال نامے بٹنے لگ گئے ہر ایک کو اس کی کتاب ملنے لگ گئی فتح المجرمین ہائے ہائے تو دیکھے گا مجرموں کو مشفقین ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے کیوں اس کہ یوم یتذکر کر انسان سعا اس دن انسان کو سب یاد آ جائے گا جو اس نے کیا اس کو معلوم ہے میں نے کیا کر رکھا ہے سب اس کی نگاہوں میں گھوم رہا ہے اب آمان نامہ دیکھا تو پتہ ہے اٹھاؤں گا تو کیا اس میں لکھا ہوا ہائے ہائے فطر المجرمین تو دیکھے گا مجرموں کو مشفقین ڈرتے ہوئے مما ان چیزوں سے فی ہی جو اس میں ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری بدبختی ہائے ہماری ناکامی مالحادل کتاب کیا ہو گیا اس کتاب کو کیسی ہے یہ کتاب لا يغادر صغیرہ نہیں چھوڑتی ہے یہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹی بات کو ولا کبیراں اور نہیں چھوڑتی ہے کسی بڑی بات کو یہ تو سب کا سب اس میں ہے اللہ احصاها مگر اس نے گن کے رکھا ہوا ہے شمار کیا ہوا ووجدوا ما عملوا حاضرا اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا اس کو حاضر اپنے سامنے ولا یظلم یظلم ربك احد اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا انسان کے گمراہ ہونے کے یہ بھی اسباب ہیں کہ مال میں مست ہو جائے ہیں اپنے لاؤ لشکر میں مست ہو جائے اور بنیادی جڑ کون وہی مسٹر ابلیس جو ہر وقت میں انسانوں کو بہکاتا ہے گمراہ کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہم نے کہا تھا فرشتوں سے اس جدوری آدم جھک جاؤ تم آدم علیہ السلام کے سامنے فسجدو تو جھک گئے وہ سب کے سب سجدہ کیا ان سب نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا کان من الجن یہ تھا جنوں میں سے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ فرشتہ تھا بلکہ فرشتوں کا بھی استاد کہتا ہوں شاید آپ بھی کلاس میں موجود تھے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جن ہے اور تو کیسے کہہ رہا ہے یہ فرشتہ تھا ففت تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے افت اکت ہو وہ جو تمہارا اصلی دشمن جو تمہارے باپ کا دشمن افتت تخونا ہو کیا تم بناتے ہو اس کو وہ دریاتا اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی مجھے چھوڑ کر وہم لکم عدو حالانکہ وہ دشمن ہے تمہارے لیے بیسا سل بدلا کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلے کے اعتبار سے کیا بدلا انہوں نے چنا کہ میں ان کا مالک اور وہ ان کا دشمن مگر مجھے چھوڑ کر کے اس کو کارساز بنا لیا افتت تخیل کیا تم بناتے ہو اس کو وہ ضروری اور اس کی اولاد کو اولاد سے مراد اس کے لشکر کو اس کے جیل کو اولیاء دوست کارساز من دونی مجھے چھوڑ کر وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے بیس الظالمین بدلا کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلے کے اعتبار سے ما اشحد خلق السماوات والارض وما ولا خلق خوشیم نہیں گواہ بنایا میں نے نہیں حاضر کیا میں نے ہم ان کو ان شیاطین کو خلقت سماوات آسمانوں کو پیدا کرتے ہوئے والارض نہ زمین کو پیدا کرتے ہوئے نہ میں نے ان کو معاون بنایا نہ میں نے ان کو گواہ بنایا نہ میں نے ان کو موجود کیا ولا خلق انفسهم اور خود ان کو پیدا کرتے ہوئے بھی میں نے ان کو حاضر نہیں کیا وما کن حاضر کرنے کا مطلب کہ ان کو کوئی معاون نہیں بنایا پھر تم مجھے چھوڑ کر کے اس کو پکارتے ہو اس کی باتوں پر چلتے ہو اور شیطان کو پکارنے کا مطلب شیطانی نقش قدم پر چلنا وما کن تم متفد الم دلی اور میں نہیں تھا بنانے والا المودی گمراہ کرنے والوں کو عدودا بازو یعنی معاون اور مددگار میں کسی گمراہ کرنے والے کو بنا سکتا ہوں میں نے نہیں ان کو حاضر کیا مگر تم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو اور ان کے کہنے کے اوپر وہاں سر جھکاتے ہو جہاں جہاں وہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِ اور وہ کیسا منظر ہوگا جب یقول نادو شرکائی پروردگار فرمائے گا گا دھو آواز لگاؤ تم شرا ہی جن کو تم نے میرا شریک سمجھا ہوا تھا اللہ دین تم جن کو تم نے گمان کیا تھا شریک فدعوہم تو وہ بلائیں گے پکاریں گے ان کو فلم یس تجیب اور وہ نہیں دیں گے وہ دیں گے ہوں مئو موبقا اور ہم بنا دیں گے ان دونوں کے درمیان میں موبقا ہلاکت والی جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ہلاکت والی موبک کا معنی کیا فرمایا میں موبک اس جگہ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں آڑ ہو مگر ایسی تباہ کن آڑ ہو کہ اس کو پار نہ کیا جا سکے کا ان دونوں کے بیچ میں آگ کی خندقیں ہوں گی یا ان دونوں کے بیچ میں ابلتے ہوئے پانی کی خندقیں ہیں کہ جن کو شریک سمجھا تھا جن کو پکارتے تھے اب بلا ان کو بلا رہے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ور النار ادھر یہ منظر ادھر وہ اور دیکھا مجرموں نے یعنی دیکھیں گے مجرم لوگ ماضی سے بیان کیا اس لیے کہ بات پکی ہے انارا جہنم کو غن تو انہوں نے گمان کر لیا ان مباق کہ وہ ضرور اس میں گرنے والے ہیں ولم یا جنہا مصرفا اور نہیں پائیں گے وہ انہا اس جہنم سے مصرفاً بھاگ کر جانے کی جگہ ان کو پختہ یقین ہو جائے گا بس اب گرنے والے ہیں اب نہیں بھاگ سکتے اب نہیں بچ سکتے یہاں تک مضمون بیان ہوا قرآن پاک نے پھر روک کر کے سمجھایا دیکھو قرآن کس طرح سمجھا رہا ہے ایک ایک بات کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے اگر پھر بھی انسان نہ سمجھیں تو ان انسانوں سے کون بڑا بدبخت ہوگا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا رکھنا یقیناً ہم نے کھول کھول کر کے گھما پھرا کر کے بیان کر دیا کہ هذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے کل مثل ہر قسم کی مثال وہ کان ال انسان وہ اکثر سے انجنا اور ہے انسان بہت زیادہ جھگڑا مگر پھر بھی انسان جھگڑتا ہے قرآن پاک کے بارے میں جھگڑتا ہے قیامت کے بارے میں جھگڑتا ہے وما منع الناس يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم سنة الأولين گزشتہ سورت کے آخر میں بھی یہی آیت تھی مگر وہاں کیا تھا لوگوں کو ایمان لانے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور یہاں دوسری بات فرمائی کہ لوگوں کو کس بات نے روکا اسی بات نے کہ یہ منتظر ہیں کہ ویسا عذاب کیوں نہیں آتا جیسے پہلے لوگوں پر آیا تھا جب ویسا عذاب آئے گا اس کے بعد ایمان لائیں گے وما منع الناس اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنو کہ وہ ایمان لاتے اذ امول ہوگا جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ويستغفروا ربهم اور وہ بخشش طلب کریں اپنے رب سے الا ان تاتيهم مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس سنت الاولین پہلے لوگوں کے طریقے اور پہلے لوگوں کا طریقہ کیا تھا وہ نہیں مانتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آتا تھا اور پھر وہ ماننا بھی چاہتے تھے مگر اس عذاب میں ان کا ماننا معتبر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ فرعون کا او کیا امر قبولا پہلے لوگوں کے طریقے آ جائیں اویات عمر العذاب قبولا یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبولا سامنے سامنے سے تب ایمان لائیں گے کب لانا چاہتے ہیں ایمان کیوں رکے ہوئے ہیں اسی کا انتظار ہے اگر اسی کا انتظار ہے تو سنو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر ہم رسولوں کا کام عذاب نازل کرنا نہیں وہ صرف آگاہ کرتے ہیں ماننے والوں کو خوشخبری نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وَيُجَادِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا بالباطل باطل طریقوں سے کس لیے ید بالحق تاکہ شکست دے دیں وہ اس کے ذریعے سے حق کو جب رسول آ کر بیان کر دیتے ہیں تو باطل پرست لوگ کیا کرتے ہیں بس وسے چھوڑتے ہیں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کیوں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو شکست دے دیں وقت آیا تھی وما ہوں ذروع ہوا اور وہ بنا لیتے ہیں میری آیتوں کو وما ماہوں اور اس چیز کو جس سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے حضو مذاق کرنے کا ذریعہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی اور آسمان سے نازل ہونے والی آیتیں بھی ان کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں اور جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے ان کو بھی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مین منزوب کی رب حیاتی جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے وہ عَنْهَا پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے وہ نصیح يَدَا اور بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ گندے کرتوت بھول جاتا ہے کیا کیا اس نے کیا آگے کیا بھیجا اور میری آیتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اس سے بڑا ظالم قوم ہے اپنے نتیجے سے بے خبر کتنے گندے کام کیے اور وہ کر کے آگے بھیجے اس کی کوئی خبر نہیں اور آیتوں کی مذاق اڑاتا ہے انا جعلنا آلہ کلو بھیم بے شک ہم ڈال دیتے ہیں آلہ کلو ایسے لوگوں کے دلوں پر اکنتن پردہ ان لوگوں کے دنوں پر پردہ ہوتا ہے یہ سنتے ہیں قرآن مگر ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے آئیں افبا ہو اس سے کہ وہ اس کو سن سکیں سن کر بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا نہیں سمجھ میں آتا وفی آزانی ہم بکرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں ان کے کان بند ان کا دل بند ان کا دماغ بند ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ ان تب وہ الہدا اگر آپ ان کو دعوت دیں ہدایت کی جانب فلن تب وہ ادن تو وہ نئی ہدایت حاصل کرتے ادن تب تو ابدا کبھی بھی تو پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا ایسے لوگوں پر رب ضرور رحماں اس لیے نہیں آتا کہ تیرا رب بہت بخشنے والا ضرور رحماں مہربانی کرنے والا ہے اس لیے عذاب نہیں آتا يُعَاخِذُهُمْ بِمَا تبو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ اور اگر مواخذہ کرے تیرا رب ان کا بیما ان کاموں کی وجہ سے کسبو جو انہوں نے کمائے ہیں العذاب تو بہت جلدی لے آتا ان کے اوپر عذاب لیکن پروردگار فوراً عذاب نہیں لاتا پھر بلہم موعد بلکہ ان کے لیے وعدہ کا پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا اور جب وہ وعدہ آ جائے گا تو نہیں پائیں گے وہ اس کے سوا مئولا کوئی پناہ لینے کی جگہ کوئی چھپنے کی جگہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَقْنَاهُمْ اور بار بار کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا عذاب کیوں نہیں آتا سبق نہیں حاصل کرتے وہ دیکھو تاریخ پلٹ کر دیکھو وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ تلکل پورا لکنا ہوں اور وہ ہیں بستیاں وہ ہیں جیسے نظر آ رہی ہیں تاریخ کے ور کے پلٹو پلٹ کر دیکھو وہ قوم عاد کو دیکھو قوم سمود کو دیکھو وہ فرعونیوں کو دیکھو اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کیا لما ظلم جب انہوں نے ظلم کیا وجعلنا محل موعدا لیکن اس پر بھی تو غور کرو کہ وہ بھی ایک زمانے تک اسی طرح دندناتے رہے ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا حضرت علیہ السلام کی قوم کے لیے وقت مقرر ہوا ساڑھے نو سو سال تک وہ دندناتے رہے اس کے بعد ان پر عذاب آیا وجہ علی محل اور مقرر کیا تھا ہم نے ان کی ہلاک کرنے کے لیے مقرر وقت ایک وقت طے تھا جو کچھ دنیا میں پیش آتا ہے انسان سمجھتے ہیں حادثہ پیش آیا حضرت پیچھے اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا اس سے بھی لوگ سمجھے یہ حادثہ پیش آیا کیا حادثہ پیش آیا چند جوان تھے وقت کی طاقت سے ٹکرا گئے حکومت نے ان کو ڈرایا غار میں چھپ گئے اتفاق سے سو گئے نو سو تین سو نو سال تک سوتے رہے اتفاق سے جاگے پرانے سکے لے کر آ گئے اتفاق سے لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ جو اتفاق اتفاق اتفاق اس دور کی دین ہے بہت زیادہ اس رکوع کے اندر آپ بتایا جا رہا ہے کوئی اتفاق نہیں ہوتا ہے سب اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت یہ نظام چل رہا ہے اسی حساب سے ہو رہا ہے ظالم کو سزا کب ملنی ہے اس نے طے کر رکھا ہے مظلوم کے آنسو کب پوچھے جائیں گے یہ بھی اس نے طے کر رکھا ہے حق والوں کو کب غلبہ ہوگا اس نے طے کیا ہوا ہے اور باطل پرستوں کو کب دنیا سے نمٹایا جائے گا اس نے طے کر رکھا ہے اس کے لیے واقعہ پیش کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا حضرت خضر کون ہیں پہلے واقعہ سن لیتے ہیں اس کے آخر میں عرض کریں گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں زبردست پیمبر بخاری شریف کی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن قوم میں کھڑے ہوئے واد فرمایا زبردست تقریر فرمائی لوگ بہت متاثر ہوئے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے عرض کیا حضرت یہ بتائیے اس وقت میں دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے وہ یہی سننا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس وقت میں اور میرے اوپر آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے بلکہ میرے اوپر تورات جیسی کتاب نازل ہو رہی ہے تو میں عالم نہیں ہوں گا تو اور کون عالم ہوں کوئی سڑ چھت اور تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا میں ہی سب سے بڑا عالم لیکن یہ میں بڑا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو کبھی یہ بڑے بول پسند نہیں ہے انہی بڑے بولوں کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہو گئے تخت الٹ دیے گئے انہی بڑے بولوں کی وجہ سے کوئی کہے میں بڑا ہوں اے میں سمجھدار ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں اللہ کے پیمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن اللہ نے یہ واقعہ رونما فرمایا تاکہ دوسروں کے لیے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بنے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا فوراً کم بھی ہو گئی آپ نے کیسے علم کی نسبت ہماری طرف کی حالانکہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ جانتا ہے اس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے تیرے پاس ایک نوعیت کا علم ہے ان کے پاس دوسری قسم کا علم ہے بے شک تمہارا علم زیادہ افضل ہے مگر ایک دوسری نوعیت کا علم ہے جو اس کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے سے زیادہ جاننے والا ایک شخص اسی دور میں موجود ہے اور میں اس کو جانتا بھی نہیں فقی ذَلِكَ عرض کیا بار اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے فرمایا ایک مچھلی پکڑ لو اور بخاری شریف کی روایت میتہ مردہ مچھلی گویا اس کو پکا بھی لو اور اپنے ساتھ رکھ لو مردہ مچھلی لے لو اپنے ساتھ ایک وقت آئے گا یہ مچھلی زندہ ہوگی اور پانی میں گھسے گی اور جدھر یہ جائے گی اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا وہاں یہ بندہ مل جائے گا اور ہمارے ایک مفسر ہیں اندلس کے اللہ میں غرناتی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اس مچھلی میں سے راستے میں کھاتے بھی رہے اور آگے ایک جملہ آ رہا ہے اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ شاید اسی میں سے کھا رہے تھے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی نوجوان تھے ان کے خادم یوشا ابن نون ان کا نام بھی حدیث میں آیا ان کو بعد میں نبوت بھی ملی انہی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی وہ بھی ساتھ میں تھے تو وہ جاگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اچانک مچھلی زندہ ہوئی اور ایک حدیث میں ہے کہ آب حیات کے چشمے کے پانی کے کچھ قطرے اس پر پڑے اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی تو دریا میں گھس گئی یہ دریا کے پاس تھے اور جدھر گئی ادھر سرنگ بنتی چلی گئی ٹنل بنتا چلا گیا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا مچھلی زندہ ہوئی پانی میں گئی ٹنل بنتا چلا گیا لیکن یوشا ابن نون اس کو بیان کرنا بھول گئے چنانچہ جب اٹھے سفر آگے شروع ہو گیا اور وارد کرنا بھول گئے آگے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کر کے مانگا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مچھلی تو اندر چلی گی دریا میں یہی وہ موقع ہے جسے اللہ مغرناتی کہتے ہیں کہ اسی مچھلی کا ناشتہ کرتے جا رہے تھے اب اسی کا کھانا کھانا تھا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن کو چلے اور اگلی رات کو بھی چلے اور دوسری صبح آ گئی ہے اب ناشتے کا وقت آ گیا ہے تو اس وقت میں انہوں نے کہا کھانا لاؤ اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں ناشتے یہ لفظ دوپہر کے کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو دوپہر تک وہاں پہنچ گئے تھے کہا ہمارا دوپہر کا کھانا لا انہوں نے کہا وہ مچھلی تو اس میں گھس گئی جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں کھانا الگ تھا انہوں نے کہا جب ٹیفن دان کا نام لیا تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہاں وہ مچھلی کا مسئلہ تو عجیب تھا وہ تو وہاں گھس گئی کہا اسی کو تو تلاش کر رہے ہیں واپس پلٹے اور جب وہاں پہنچے اس ٹنل کو دیکھا اندر گھسے تو اندر پانی کو کراس کیا تو پھر ایک سوکھی جگہ آگے جزیرہ وہاں دیکھا ایک آدمی کو کپڑوں میں لپٹا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا السلام علیکم انہوں نے حیرت سے کہا انا بھی عرضی سلام یہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں یہ تیری زمین میں سلام کہاں سے آیا یہاں تو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا آپ کون کہا میں موسیٰ کہا کون موسیٰ کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ بس ان سے ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس علم ہے انہوں نے عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ جلیل القدر پیمبر ہیں آپ کے اوپر آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے لیکن انطالیہ علم ایک علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے ایک علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے الگ قسم کے علم اللہ نے دیے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام کروں آپ برداشت نہ کر سکیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں برداشت کروں گا فرمایا چلو میرے ساتھ جب تک میں کسی چیز کی حقیقت نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے اب یہ قافلہ چل پڑا پڑیے وَإِذْ قَالَ موسا اور یاد کیجئے جب موسا علیہ السلام نے فرمایا علی فتح ہوا اپنے جوان سے لا اب میں نہیں ٹلوں گا مسلسل چلتا رہوں گا حتی اب لوگ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو سمندروں کے جڑنے کی جگہ لوگ تلاش کرنے نکلے اس کو کہ یہ واقعہ ہے کہاں کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں کہاں تھے موسیٰ علیہ السلام ظاہر اس وقت میں تور سینا کے نیچے وادی تی کے پاس ہیں وادی سینائی کے پاس ہیں تو پھر وہاں سے اگر لے کر چلے تھے تو کہاں گئے تھے تو پھر کسی نے کہا کہ نہر سویس تھی اور وہ نہر اردن میں ملتی تھی یہ وہ جگہ تھی اور کسی نے کہا دجلہ اور فرات جہاں ملتی ہے یہ وہ جگہ تھی سب اندازے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہم کو اس سے فائدہ کیا ہوگا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچوں جہاں دو دریا جڑتے ہیں او یا میں چلتا ہی رہوں مدتوں تک حقوبا زمانہ در زمانہ فلما بلغا تو جب پہنچے وہ دونوں مجمع بینہما ان دونوں کے جڑنے کی جگہ میں جہاں دو دریا جڑتے تھے نسیا اوتہما دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی وہ بھی دھیان نہیں رہا حضرت یوشع ابن نون جاگ رہے تھے مگر وہ بھی بھول گئے سبھی سبیلہ فی البحر سرابا تو بنایا مچھلی نے اپنا راستہ فی البحر سمندر میں سرابن سرنگ بنا کر کے فلما جاوزا تو جب دونوں نے اس جگہ کو کراس کر دیا آگے بڑھ گئے قال علی فتح علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا آتی نا دیجئے ہمارا غدانا دوپہر کا کھانا یا ناشتہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے دو تفسیریں لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقیناً پہنچی ہم کو من سفرنا هذا ہمارے اس سفر سے نصبا تھکاوٹ اس سفر سے گویا اس سے پہلے نہیں تھکاوٹ ہوئی تھی جب جگہ کو کراس کیا منزل سے آگے بڑھ گئے اس کے بعد تھکاوٹ ہونی شروع ہو گئی کیوں اس لیے کہ رکنا وہیں تک تھا پالا رائی تھا جب پوچھا کہ وہ لاؤ ہمارا کھانا تو انہوں نے کہا رائی تھا آپ نے دیکھا حالانکہ دیکھا نہیں تھا یعنی حیرت کو ظاہر کرنے کے لیے انداز بیان کیا جاتا دیکھیے تو صحیح عجیب بات پیش آ گئی کہا کیا بات پیش آئی ابینا خرا جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کے پاس یعنی چٹان کے پاس ہم لیٹے تھے فینی نسیت الحوت تو میں بھول گیا مچھلی کو وما انسانی ہو اللہ شیطان اور نہیں بھلایا مجھے اس بات کو مگر شیطان نے اتنا بڑا واقعہ پیش آیا شیطان نے بلا دیا ان اذکرہ کہ میں اس کا تذکرہ کرتا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اور اس نے تو بنایا تھا سمندر کے اندر راستہ عجباً حیرتناک طریقے حیرت ناک طریقے سے كُنَّا نَبْغِي حضرت موسیٰ حضرت السلام نے فرمایا برخوردار وہی تو جگہ ہے مَا كُنَّا نَبْغِي جس کو ہم تلاش کرتے تھے اسی کی تلاش میں تو ہم نکلے ہوئے ہیں آپ وہی بھول گئے فَرْتَدَّا پس دونوں پلٹے اللہ آنا اپنے پاؤں کے نشان قصصا تلاش کرتے ہوئے قصصاً بیان کرنا تلاش کرنا اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما چنانچہ واپس پلٹے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پر مچھلی اندر گھسی تھی وہاں پر دیکھا ٹنل بنا ہوا سرنگ بنی ہوئی اس میں سے یہ بھی اندر گھستے چلے گئے بابا تو پایا عبدن ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتے ہی نہ ہم نے اس کو دیا تھا رحمتا من عندنا اپنی طرف سے مہربانی وعلمنا ہو اور ہم نے سکھایا تھا اس کو من لدنا خاص اپنی طرف سے علم ایک زبردست قسم کا علم اپنی طرف سے ایک علم دیا تھا قال له موسى ان سے کہا حضرت موسی علیہ السلام نے هل هل اتبعك اتبعك ان تعلمني مما علمت کیا میں آپ کے پیچھے چلوں اعلی اس بات کے اوپر اس بات بنیاد پر ان تعلمني کیا آپ سکھائیں مجھ کو مما اس میں سے رشدا جو سکھایا گیا آپ کو ہدایت میں سے کیا میں چلوں آپ کے ساتھ کیا میں چل سکتا ہوں اب وہ جو میں نے حدیث سے عرض کر دیا کہ وہ ساری باتیں ہو گئی صبرا انہوں نے فرمایا اس بزرگ نے اور ان کا نام حدیث میں آیا خضر یا خضر بھی آیا خضر کہیے یا خضر کہیے یا خضر نہیں یعنی یا تو خاں کے نیچے زیر اور باد کے اوپر زبر یا خضر مشہور یہ ہے خضر قال انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر نے کہا انك بے شک آپ لن تستطيع طاقت نہیں رکھیں گے معي میرے ساتھ صبرا صبر کرنے کی برداشت کرنے کی طاقت آپ کو نہیں ہوگی آپ چپ نہیں رہ پاؤ گے اور کوئی علم اگر حاصل کرنا ہے تو پھر استاد کے پیچھے چپ رہنا شکل ہے اور دھیان سے بات کو سنتے رہیے اور انتظار میں رہیے اگر کوئی اشکال بھی پیش آئے تو آخر میں وہ بیان کرے اگر نہ اشکال حل ہو تو بات دوسری ہے اور بیچ میں ہنسنا اور ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی درس کے خلاف ہے جی یہ توہین ہے درس کی آپ صبر نہیں کر پائیں گے ہمارے ساتھ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا اور کیسے آپ برداشت کر پاؤ گے اس بات کو لمطحت بھی خبرا جس کو آپ گھیر نہیں سکو گے خبرن خبروں کے اعتبار سے جس کو آپ پورے طور پر اپنے ہاتھے میں نہیں لا سکے یعنی جو بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی جب وہ پیش آئے گی تو آپ کیسے برداشت کر سکیں گے پال ان شاء اللہ قریبے ان شاء اللہ اگر اللہ نے صبر کرنے والا ولا عاصی امرا اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے لیے امرن کسی معاملے میں قال فین اتبعتنی تو اس بزرگ نے کہا پس اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے تو ایک میری شرط ہوگی صرف ایک شرط میری باقی ساری آپ کی مگر اسی کے اندر سارا کچھ چھپا ہوا ہے فلا تسالنی تو آپ سوال نہیں کریں گے مجھ سے عن شیء کسی چیز کے بارے میں حتی احدث کا منہ ذکرا یہاں تک کہ میں بیان کر دوں تیرے لیے منہ اس میں سے ذکرا تذکرے کو یہاں تک کہ میں بیان کر دوں اس بات کا تیرے سامنے ذکر کر دوں خود بیان کر دوں تب تک آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں آپ چپ رہیں گے علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہو گیا تھے چلیے دو طریقے ہیں درس دینے کے ایک عملی طریقہ ہے اور ایک نظری طریقہ ہے نظری طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بٹھایا اور سمجھایا بھائی نماز کی اتنی رکاتے ہیں پہلے تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر رکو کرنا پڑتا ہے پھر سجدہ کرنا ہوتا ہے پھر قیام کرنا ہوتا ہے پھر دوبارہ رکو سجدہ اس کے بعد تھوڑی دیر یوں بیٹھتے ہیں اس کے بعد ایسے سلام پھیر دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے آپ میرے ساتھ چلتے جائیے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے رہیے میں روزہ رکھتا ہوں آپ بھی رکھیے میں حج کرتا ہوں پیچھے پیچھے چلتے رہیے آپ بھی حج کرتے رہیے یہ دوسرا طریقہ ہے یہاں یہ دوسرا طریقہ ہے کلاس نہیں لگے گی میرے ساتھ چلیے اور دیکھتے جائیے کیا پیش آتا ہے فن تلقا تو دونوں چل پڑے حتی ادارہ کی با سفین یہاں تک کہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں خرا کہا اوہو کشتی میں سوار ہوئے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان سے کرایہ بھی نہیں وصول کیا گیا جنہوں نے کشتی پر ان کو بٹھایا اب یہ بیچ کا جزیرہ ہے یہاں تو ٹنگل میں سے آ گئے تھے لیکن اب تو ٹنگل نہیں ملے گا بار بار وہ تو مچھلی کہاں کی رب جانے یہاں سے آگے پھر سوار ہونا پڑا تو کشتی میں جو سوار ہوئے تو کشتی والوں نے ان سے نول کرایہ بھی نہیں وصول کیا حضرت خضر کشتی میں چلتے جا رہے ہیں خرا کہا اچانک اس کو پھاڑ ڈالا اور حدیث میں ہے کہ پہلے کلاڑے سے اس کو پھاڑنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو تیشے سے پھاڑ ڈالا کہ تیشے سے اس کا ایک تختہ نکال دیا لیکن اس کے ساتھ ہی انتظام کیا کہ پانی اس میں نہ آئے یا ان کی کرامت تھی اور کرامت برحق ہے کہ پانی اس میں آیا نہیں قال خ لتغرق اهلها حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا آخرکھتا کیا آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا لتغرق اهلها تاکہ آپ غرق کر دے کشتی والوں کو لقد جئت شيئا امرا یقینا آپ کو آگئے ہو ایک ایسی بات کے اوپر جو انوکھی قسم کی ہے حیرت ناک قسم کی بات یہ کیا کیا آپ نے کشتی میں کشتی والوں نے ہم سے کرایہ بھی نہ لیا اور آپ نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ اس میں پانی بھرے گا تو کشتی والے ہلاک نہیں ہو جائیں گے یہ کیا کام کیا آپ نے یہ سلا ملا ان کو کرایہ نہ لینے کا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت آپ نے کچھ وعدہ کیا تھا قال حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا ان کا بے شک آپ لنگ یا نہیں طاقت رکھے میرے ساتھ صبر کرنے کی قال لا علیہ السلام نے فرمایا نہ مواخذہ کیجیے میرا بما نسیت اس چیز کے بارے میں جو میں بھول گیا حضرت بھول گیا یاد نہیں رہا ولا من تری عسرا اور نہ چڑھائیے میرے اوپر میرے معاملے میں سختی کو ارحا کا ارحاق لاد دینا چڑھا دینا نہ مسلط کیجئے میرے اوپر میرے معاملے میں سختی اتنی سختی نہ کیجئے پوچھ لیا میں نے تختہ کیوں نکالا آپ نے لوگ ڈوب جائیں گے آپ تو ناراض ہی ہو گئے فن طالقا پھر چل پڑے اذا لقیا یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ہوئی غلام نے ایک بچے سے قتل ہو تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا قتل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال موسمی جوش میں آیا ہے میرے سامنے بچہ قتل ہوا اور بڑے بھیانک طریقے سے حدیث میں پہلے اس کو یہاں ہاتھ ڈالا اور سر اور تن کو جدا کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا اس کے بعد اس کو دیوار کے ساتھ پٹخا تو نہیں مرا اس کے بعد اس کو چھری سے ذبح کر دیا حضرت موسا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا وقان آنفسن فرمایا کہ آپ نے قتل کر دیا نفسن ذکی ایک پاکیزہ جان کو جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا بغیر نفس بغیر کسی جان کے لقت جیتان نکرا آپ نے تو انوکھی بات کر دی یہ کیا حیرت کام کیا انوکھا کام عجیب بزرگ ہیں آپ راستے چلتے ہوئے بچوں کو قتل کر رہے ہیں یہ کیا کام کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ بات ذرا سخت انداز میں کی تو حضرت خضر نے بھی سخت انداز میں جواب قال لما لك کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ سے پہلی مرتبہ آپ سے نہیں کہا ان معي صبرا کیا آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا حضرت خضر نے حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا ان سالتك بات صحیح ہے مجھے پھر نہیں یاد رہا ان سال تو اگر میں سوال کروں آپ سے عن ان کسی چیز کے بارے میں بات اس کے بعد فلاں ابنی تو آپ ساتھی نہ رکھیے مجھ کو اپنا قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً تو پہنچ گیا ہے آپ پہنچ چکے ہو من لدنی میری جانب سے عذرا عذر کو پہنچ چکے ہو عذر کی حد کو پہنچ چکے ہو یعنی آپ معذور ہو اب اگر مجھے آپ الگ کر دیں گے آپ کو کوئی قصوروار نہیں کہے گا یہی وہ موقع ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ آئندہ اگر میں سوال کروں تو مجھے جدا کر دینا اور آپ معذور ہوں گے فرمایا اگر یہ نہ فرماتے تو یہ اور سفر جاری رہتا اور اور بہت ساری ہمیں اللہ کی قدرت کی عجیب عجیب باتیں معلوم ہوتی فن پھر دونوں چل پڑے حتی اذا اتیا یہاں تک کہ آئے اہل قریت ایک بستی والوں کے پاس دونوں چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے استطعما اہلہا تو دونوں نے مانگا بستی والوں سے کھانا استطعما طعام مانگا دونوں نے بستی والوں سے فابو تو بستی والوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما اس بات سے کہ وہ ان دونوں کو مہمان بنائیں بستی والوں نے دیکھا اجنبی لوگ ہیں اور صحت مند ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک بظاہر تو کوئی کمزوری معلوم نہیں ہوتی ہے فقیرانہ شکل بھی نہیں ہے یہ تو بالکل تندرست معلوم ہوتے ہیں اب بستی والوں کا انداز ہے اللہ کے ایک طرف پیمبر اور دوسری طرف جلیل القدر بزرگ لیکن اس کے باوجود ابو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں جدارا فی ان ينقض افحکام بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا مگر یہ بستی میں گشت جاری ہے تو اچانک پایا دونوں نے فیہا اس بستی میں جدارن ایک دیوار کو یرید ان ینفد وہ گرنا چاہتی تھی یرید چاہتی تھی ان ینفد کہ وہ گرے فاقامہ تو حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بس وہ دیوار گرنا چاہتی تھی دیوار میں تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ دیوار نے ارادہ کیا میں گر جاؤں نہیں یہ بیان کرنے کا انداز ہے کہ بس گری ہی چاہتی تھی اردو میں بھی ہم کہتے چاہتی تھی بس ایسے بالکل جھک جھک رہی تھی گری چاہتی تھی وہ حقام ہو حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا حضرت مسا علیہ السلام کو پھر حیرانگی ہوئی لو کی ہوئی علیہ اجرا فرمایا لو شیتا اگر آپ چاہتے لگتا تخلتا تو لے لیتے آپ اس پر اجرن کوئی مزدوری یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیواریں سیدھی کی اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لیتے کھانے کا انتظام کیا جاتا کیسے عجیب لوگ ہیں آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ بس یہ آخری سوال ہے آئندہ اگر میں سوال کروں تو جدا کر دیجئے لہذا قال هذا فراق بيني و یہ جدائی ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ جب تک میں چیزوں کی حقیقت نہ بتاؤں مجھ سے سوال نہیں کرنا آپ نے بیچ میں سوال کر ڈالے لیکن اب میں چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں سونت بِتَعْبِيلِ مَا لَمْ معلوم عَلَيْهِ صَبْرًا میں بتاتا ہوں تجھ کو بھی ان چیزوں کی حقیقت لَمْ تو عَلَيْهِ صَبْرًا جن چیزوں کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا کیا کیا چیزیں تھیں سب سے پہلے کشتی آئی تھی جس کشتی کو پھاڑ ڈالا تھا اما نصفی تو رہی بات کشتی کی فکانت لمساکین تو تھی وہ کچھ غریبوں کی یا ملون فل بخل کام کرتے تھے وہ سمندر میں فارت تو ان بہا تو میں نے ارادہ کیا کہ ایب لگا دوں اس کشتی کو وہ کان اور تھا ان لوگوں کے آگے ملکن ایک بادشاہ یا خدف جو لے لیتا تھا ہر ایک کشتی کو ہس بند چھین کر کے چھین لیتا تھا اس کشتی کو ایسا عجیب قسم کا بادشاہ تھا اور بخاری شریف کی روایت میں اس کا نام ہے حدد ابن بدد حدد ابن بدد نام بھی بڑا عجیب ہے اور اس جوان کا نام ہے جیسور جس کو قتل کر ڈالا تھا جیسور کا لفظ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں ہے حدیث میں ہے جی اور اس کے ماں باپ کا نام دوسری چیزوں جگہوں سے متعین کیا گیا حدیث میں اتنا ہی ہے جیسور اور اس کا نام حدت ابن بدت نام بھی بڑا عجیب کام بھی بڑا عجیب کا یہ کشتی لے لیتا ہے چھین کر کے اور پھر یا تو بندے کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے یا اس وقت تک کشتی رکھتا ہے کہ جب تک وہ بیچاری بیکار ہو جاتی ہے تب تک اپنے قبضے میں رکھتا ہے اب میں نے اس کو تھوڑا عیب دار بنا دیا بادشاہ دیکھے گا کہ اس میں عیب ہے یہ کشتی ٹھیک نہیں ہے تو وہ لے گا نہیں لے گا یہ کون سا غلط کام ہے یہ تو بہت مناسب کام سارے اسلام فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اس لیے کشتی پھاڑی گئی تھی اور ظاہر ہے کوئی انتظام کیا گیا ہے تاکہ یہ ڈوب نہ جائے وہ اپنی کرامت سے کیا کہ ظاہری طور پر کیا بعض روایتوں میں تو ظاہری طور پر بتایا گیا کہ اس میں کوئی چیز لگائی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا خطرہ ہے کہ یہ عارضی چیز ہے اس سے تو جب زور کا پانی آئے گا تو تختہ نکل جائے گا کشتی ڈوب جائے گی لیکن کوئی نہ کوئی انتظام کیا گیا تو اگر میں نے یہ عیب لگایا اور اس بہانے سے ان کی کشتی بچ گئی تو یہ کتنی اچھی بات ہے اور حدیث میں ہے فقان عقلی مساکین کہ وہ کچھ غریبوں کی تھیں جو سمندر میں اسی سے کام کرتے تھے یہی ان کے گزارے کا ذریعہ تھی تو وہ کتنے مسکین تھے کہا دس مسکین تھے دس غریبوں کا اسی سے سہارا تھا یہی ایک سہارا تھا اسی سے ان کا کام چلتا تھا یہ بات تو آگے سمجھ میں فرمایا دوسری بات وَأَمَّا امبل اور رہی بات اس بچے کی فَقَانَ بہ باہین تو تھے اس کے ماں اور باپ دونوں بہت نیک فخشینا تو ہم ڈر گئے ان حقاہ کہ چڑھا دے گا یہ ان دونوں پر کبھیان سرکشی کو وکفرا اور کفر کو مسلط کر دے گا ان پر کفر اور سرکشی کو ماں باپ اس کے بہت نیک ہیں اور یہ بچہ اس قدر بگڑ رہا ہے اس قدر بے دین ہو رہا ہے اور بے دین ہونے والا ہے کہ ماں باپ کو بھی یہ کافر بنا کر کے چھوڑے گا تو اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تھا کہ ماں باپ کا ایمان بچا رہے تو میں نے کون سی غلطی کی ہے صحیح کام کیا کہ غلط موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی مطمئن ہوگے کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بعض دفعہ شیطان وہم ڈالے گا ہم کو اس واقعے کے تعلق سے کہ چلو کشتی کی بات تو آئی سمجھ میں مگر اس جوان کو کیسے مار دیا ابھی تو اس نے نہیں نا ماں باپ کو کافر بنایا تھا وقت سے پہلے کیوں ایک آدمی کا ہم کو ڈر ہے کہ یہ چوری کرے گا تو کیا ہم اس کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے جب تک چوری نہ کرے ایک آدمی کا ہم کو ڈر ہے کہ یہ آگے چل کر کے جرم کرے گا ہم اسی کو اسی لیے ابھی سے کوڑے لگا دیں تو نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ قبل از وقت اس کو کیسے سزا دی گئی اور نفسن تن بغیر نفس تن یہ تو بچہ نابالغ ہے اور نابالغ پر تو کوئی سزا ہی نہیں ہے اس کو کیوں سزا لگائی گئی بعض حضرات نے تو کہا یہ بچہ بالغ تھا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے پھر اور کسی سوال کی ضرورت ہی نہیں کیا فرمایا کہ کسی کو قتل کرنا ناجائز کیوں ہوا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ مت کسی کو قتل کرو اور جب اللہ کی وحی کے مطابق ایک بندے کو مارا گیا تو کیوں مارا گیا کیسے مارا گیا وہ اللہ جانے وہ اللہ کا کام ہے جب اللہ ہی نے حکم دیا اگر آج بھی اللہ کسی کو حکم دے گا نعوذ نوز اس پر وہی نازل ہو گیا وہی کا تو دروازہ بند ہے لیکن اگر کسی کے لیے بطور خاص حکم آئے تو پھر تو اس کو قتل ہی کرنا ہے تو یہ تھوڑا پوچھ سکتا ہے کہ کیوں قتل کروں اس کو فاردنا دلا یبدلہما تو ہم نے ارادہ کیا ان دلا کہ بدلے میں دے ان کو رب ان کا رب خی رمین ہو اس سے بہتر زکاتن پاکیزگی کے اعتبار سے وہاں کا رحما اور وہ دے جو زیادہ قریب ہو مہربانی کے اعتبار سے چنانچہ پروردگار نے اس کے ماں باپ کو یہ بچہ تو مر گیا ایک بیٹی عطا فرمائی جس کے شکم سے آگے نسل چلی جس میں ستر انبیاء کرام پیدا ہوئے مشہور روایت رہی بات دیوار کی وہ امل جدار اور رہی بات دیوار کی فقان علی غلامین تو وہ تھی دو یتیم بچوں کی غلامین یتیمین دو غلام چھوٹے بچے یتیم یتیم تھے فی المدینہ تیسی شہر میں اور تم دیکھ چکے ہو کہ شہر والے کیسے ہیں کہ ہم بزرگوں کو دیکھ کر کے بھی انہوں نے کھانا نہیں کھلایا انکار کر دیا تو کس اخلاق کے لوگ ہیں وہ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور ان اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اب اگر یہ دیوار گرتی اور خزانہ نکل جاتا تو وہ شہر والے جنہوں نے ہم کو دعوت نہیں کی وہ یتیموں کا خیال رکھتے وہ تو سب لوٹ کر کے لے جاتے وکان کان ابو اور ان کا باپ بڑا نیک تھا مرتے ہوئے اس نے دیوار کے نیچے دفن کر دیا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ میری اولاد کو مل جائے اس کی نیکی کی وجہ سے یہ ان کو سلا ملا کہ ان کے مال کو محفوظ کیا گیا معلوم ہوا کہ باپ اگر نیک ہوتا ہے تو اولاد کو پروردگار یہ سلا عطا کرتا ہے ان کا مال محفوظ رہتا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تو ارادہ کیا تیرے رب نے اہ يَبْلُغَا کہ وہ دونوں کے دونوں پہنچے اشودھا اپنی جوانی کو ويستخرجا اور دونوں کے دونوں نکالیں کنز اپنے خزانے کو رحمتا من ربك اپنی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے وما فعلته عن نمبری اور یہ سارے کام میں نے نہیں کیے اپنی مرضی سے ذالک تعویل ما لم تطع علیہ صبرا یہ ہے اس کی حقیقت جس پر آپ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب معلوم ہوا کہ یہ تو بڑے اچھے کام تھے لیکن صبر نہیں ہو سکا اس کے اوپر یہاں بہت زبردست علمی بحثیں ہیں سب سے پہلے یہ بحث کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیمبر تھے تو ان سخت ناجائز کاموں کو دیکھا برداشت نہیں کر سکے یہ تو درست بات ہے لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر مطمئن کیوں ہو گئے جو شریعت کا پابند ہے اس کو تو ظاہر کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے اس کو تو عمل کرنا چاہیے تھا فرمایا اس لیے مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا اور حضرت خضر نے جب ایسا کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت باری تعالیٰ ہوگی لیکن ان کی نبوت کا تقاضا تھا کہ پہلے ٹوکیں اس لیے انہوں نے ٹوکا دوسری بات اور بڑی بہت باتیں ہیں ایک موٹی بات حضرت موسا علیہ السلام کو زندگی کے نشیب و فراز سمجھائے جا رہے تھے ان کی زندگی میں یہ سب کچھ پیش آ چکا تھا مثلا کشتی کا تختہ نکالا اور اس سے گھبرا گئے کہ کشتی ڈوب جائے گی یاد کروایا جا رہا تھا کہ آپ کو تو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈالا گیا تھا آپ نہیں ڈوبے اور کشتی ڈوب جائے گی اللہ حفاظت کرتا ہے یہ سب اس کا نظام ہے اس کے بعد بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ سے آپ بہت غصہ ہوئے اور آپ نے جو قبطی کو قتل کر دیا تھا ایک گھونسا مارا فوقت فقضا علی اور بچارے کی شام ہو گئی وہ بھی آپ کو یاد ہے اور اس کے بعد جو آخری بات ہے کہ دیوار سیدھی کی اور مزدوری نہیں لی تو آپ نے بھی تو بکریوں کو پانی پلایا بچیوں کے جو آگے آ رہا ہے سرے قصص میں اور ان سے کوئی مزدوری نہیں مانگی تھی البتہ ان کے والد نے جب بلایا تو آپ تشریف لے گئے اس کے علاوہ اس میں تفنن ہے تفنن آپ عام لوگ نہیں سمجھیں گے کہ بات کو کہنے کے لیے انداز بدلے گئے مثلا جب سب سے پہلے بات آئی کشتی کی تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب لگاؤں جب بات آئی بچے کی پھر فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں رب ان کو اس سے بہتر دے جب بات آئی دیوار کی پھر فرمایا تیرے رب نے چاہا اس میں بھی بڑا ادب ہے جب کشتی کو عیب لگانے کی بات آئی اللہ کے حکم سے کیا لیکن وہ بات جو ظاہری طور پر عیب معلوم ہو اس کو اللہ کی طرف نہیں منسوخ کیا جا سکتا ہے چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا قرآن کہہ رہا ہے خلق کل شہی لیکن یہ کہیں کہ نوز باللہ اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا کتوں کو پیدا کیا گٹر کے کیڑوں کو پیدا کیا یہ کیوں اس لیے کہ ان چیزوں کا نام سنتے ہی ایک عجیب قسم کا ذہن بنتا ہے عیب کا ذہن اس لیے ان کو اللہ کی طرف مت منسوخ کرو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے عیب لگانے کے لیے حکم دیا میں نے عیب لگایا اللہ کے حکم سے لگایا مگر اپنی تر نسبت کرتے ہیں اور جب لاسٹ والی بات آئی جس میں صرف بہتری بہتری تھی دیوار کو سیدھا کیا تھا کہ لوگ خزانہ لیں تو اس میں بجائے اپنی طرف نسبت کرنے کے کہا اراد رب کا تیرے رب نے چاہا اور بیچ کی بات جس میں بڑا بھیانک مسئلہ تھا قتل کا مسئلہ تو وہاں فرمایا آردنا ہم نے چاہا ہم نے چاہا کہ ایسا کریں اور اس میں بہت ساری راز کی باتیں لیکن جو دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کا کیا مسئلہ ہے وہ باقی رہا فرمایا وہ بھی سنیے ویس الکان ذوال اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کون ہے یہ لوگوں نے ذوالقرنین کے بڑی تحقیقیں کی کہ وہ ذوالقرنین اس کو کیوں کہتے تھے اس ذوالقرنین کا معنی دو سینگ والا دو سینگ والا کیوں کہتے تھے کہا مشرق اور مغرب میں اس کی حکومت تھی کہا اس کے سر کے اندر واقعات دو سینگ نکلے ہوئے تھے اور کسی نے کہا اس لیے کہ اس کے سر پر جو تاج ہوتا تھا وہ دو سینگوں والا تاج تھا وغیر ذالی کا لیکن قرآن پاک نہ تو اس کا محتاج ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کیا جائے نہ اس کی ضرورت ہے نہ تفسیر میں اس کی ضرورت ہے یہ ذوالقرنین نام کا بادشاہ کب ہوا اس کے لیے بھی بہت لوگوں نے تاریخ میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کون سا بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے ایک دور میں خیال بنایا گیا سکندر مقدونی یونان کا بادشاہ جس کا وزیر تھا تھا اختالیت کہ شاید یہ ہے وہ بادشاہ لیکن بعد کے لوگوں نے کہا وہ بالکل نہیں ہو سکتا وہ تو مشرق تھا اور یہاں جس ذوالقرنین کی بات ہے وہ پکا مومن ہے اور اللہ کے دین کے لیے سفر کر رہا ہے ملک کی حدود نہیں بڑھا رہا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ جس سائرس کا نام میں بار بار لے رہا ہوں جس نے بخت نصر کی قید سے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا یہ علامہ رشید رضا مصری اور اس کے بعد ابوالکلام آزاد اور پھر حفظ الرحمان سوہار بھی ان حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا اس کے بعد پھر ہر آدمی کہتا رہا اپنی تحقیق کر کے اس کو بیان کرتا رہا اگرچہ وہ بہت پہلے کہہ چکے تھے لیکن یہ بات اس پر بھی بات کے لوگوں نے کافی نہیں آتی ہے سائرس کے اوپر بھی تو مجبور ہیں ہم یہ کہنے کے لیے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو تاریخ کے مرتب ہونے سے پہلے تھا تاریخ نہیں مرتب کی گئی تھی یہ تاریخ تو کل پرسن سے لکھی جا رہی ہے چار پانچ ہزار سال اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں دنیا کیا کر رہی تھی اس سے پہلے کا بادشاہ ہے خیر معاملہ اس کا کیا ہے الساۃ علیکم منہ ذکرا آپ فرما دیجئے ہم بیان کریں گے تمہارے سامنے اس کے تذکرے میں سے کچھ انا مکننا لہو فی الارض بے شک ہم نے اس کو طاقت دی تھی زمین میں وآتینا ہو من کل شئین سببا اور ہم نے دیا اس کو ہر چیز میں سے اسباب ہر طرح کے اسباب اس کو دے دیے وسائل دے دیے کہ چلو اللہ کے دین کے لیے پھرتے جو دنیا کے اندر فاتبع سببا تو اس نے پیچھا کیا اسباب کا یعنی اپنے وسائل کو استعمال کیا راستے کو اختیار کیا سبب کے معنی راستہ بھی اور سبب کے معنی وسائل بھی دونوں طرح ترجمے کیے گئے حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچا وہاں پر مغرب الشمس سورج کے ڈوبنے کی جگہ سورج تو ڈوبتا نہیں چکر کاٹتا ہے لیکن ایک جگہ نظر آتی ہے کہ یہاں ڈوب گیا جا کر کے وجدہا پایا اس نے سورج کو تغرب فی عین کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک چشمے کے اندر ہم جو کالے رنگ کا ہے چشمہ اب اس کے لیے بھی تلاش کیا گئی کون سی جگہ ہو سکتی ہے تو اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ بحر احمر ہو سکتا ہے کسی نے اور کہا کہ جب اس کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سورج اس میں ڈوب رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ گدلا قسم کا پانی ہے لیکن جب ہم کو یہی نہیں معلوم ہوا کہ ذوالقرنین کس زمانے میں ہے تو یہ گتھیاں سلجھانے سے ہم کو فائدہ کیا ملے گا وہ وجہ قوما اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو ذل کرنے قلنا یا ذل کرنے ہم نے کہا ذل کرنے اما ان تعذبا یا تو یہ بات ہوگی کہ تو سزا دے و اما ان تتخذ فیہم حسنا اور یا یہ بات ہو کہ تم اتخذ لے لے تم ان کے بارے میں حسنا کوئی اچھا طریقہ یا تو تم سزا دو ان کو اور یا مہربانی کرو دونوں تمہیں اختیار ہیں قال اما من ظلم انہوں نے کہا رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی جو شرک پر ہیں اور شرک سے باز آنے کے لیے تیار نہیں فسوف نعذبه تو ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے ثم يرد الى ربه پھر ان کو لوٹایا جائے گا ان کے رب کی طرف عذابا نكرا تو رب ان کو عذاب دے گا انوکھا عذاب واما من امن اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل صالحا اور جنہوں نے نیک عمل کیے فله جزاء الحسنى ان کے لیے بہترین جزا ہے وسنقول له من امرنا يسرا اور ہم بھی اپنے معاملے میں ان کو نرم بات کہیں گے ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئیں گے یہ مغرب کا سفر کیا مغرب کی انتہا میں پہنچے وہاں ایک قوم کو پایا اللہ نے اختیار دیا چاہے ان کے ساتھ سختی کرو چاہے نرمی کرو فرمایا جو باتوں سے سمجھ جائیں گے تیری توحید پر آ جائیں گے ان کو ہم بھی معاف کر دیں گے نرم بات کہیں گے اور جو نہیں مانیں گے ان کو سختی سے پیش آئیں گے ثم اتبا سببا پھر پیچھا کیا ایک راستے کا یا پھر وسائل کو اختیار کیا حتی اذا بلغمت لیا شمس یہاں تک کہ پہنچ گئے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کوئی ایسا مقام آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یعنی انتہائی مشرق میں پہنچ گئے قوم پایا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایسے لوگوں پر لم نجد لہو من دونها سترا نہیں بنایا تھا ہم نے ان لوگوں کے لیے سورج کے سامنے سترن کوئی پردہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سیدھے دھوپ کے سامنے نہ ان کو کپڑوں کی کا شعور ہے کہ کپڑے پہنے اور سورج کے آگے پردہ کریں اور نہ ان کو گھر بنانے کا شعور ہے کہ گھر بنائیں اور سورج کے آگے پردہ کریں بلکہ بالکل سیدھے سورج کی شعاؤں پر رہتے ہیں غزال کسی اسی طرح ہوا وقت احسنا بمالت ہی خبرا اور ہم نے گھیر لیا جو کچھ اس کے پاس تھا خبروں میں سے مطلب جو کچھ وہ کر رہا تھا سب ہماری نظروں میں تھا ثم اتبا سبابا انتہائی مشرق میں جا کر کیا کیا وہی کیا ہوگا جو انتہائی مغرب میں جا کر کے کیا ان کو بھی سمجھایا کہ جو ان میں سے بھی جو شرک سے باز آئے ان ساتھ نظمی سے پیش آئے جو شرک پر ڈرتے رہے ان کے ساتھ سختی کی ثم اتبع سببا پھر ایک راستے کے پیچھے ہو لیے یا پھر کچھ اسباب اختیار کیے حتی اذا بلغ یہاں تک کہ وہ پہنچے بین الصدین دو رکاوٹوں کے درمیان سد ہے دو رکاوٹ یعنی ادھر بھی ایک پہاڑ اور ادھر بھی ایک پہاڑ تو یہ رکاوٹ دو جہاں دو رکاوٹیں تھیں وہاں پہنچے وجد من قوما پایا ان دو رکاوٹوں سے ادھر اس درے سے ادھر قوما کچھ لوگوں کو لا یکادون یفقہون قولا نہیں قریب ہے کہ وہ سمجھ سکیں کوئی بات آلویاض القر نہیں لیکن بات سمجھتے نہیں تھے دوسری بولی تھی کچھ ترجمان کھڑے ہوئے کچھ اشارے سے باتیں ہوئیں ادھر کے لوگوں نے کچھ باتیں کی اور کیا باتیں کی انہوں نے کہا یا یاز القرین ان یاجوج و ماجوج بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض زمین میں فساد کرنے والے ہیں فہل نجعل لک جہاز خرجن تو کیا ہم مقرر کریں تیرے لیے کچھ مزدوری کچھ ٹیکس اعلی اس بات کے اوپر ان تجعل بیننا و بینہم سدا کہ بنا دیں آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی آڑ کوئی دیوار ادھر کے لوگوں نے کہا کہ اس درے کے ادھر ایک قوم ہے جس کا نام ہے یاجوج اور ماجوج اور وہ مختلف وقت میں حملہ کرتے ہیں اور ہمیں ستاتے ہیں آپ کے لیے ہم کوئی ٹیکس مقرر کر دیں تاکہ آپ ایک دیوار اس درے کے اوپر دیوار لگا دیں اور وہ ادھر سے ادھر سے آ کر کے ادھر حملہ نہ کر سکیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں ہم کوئی ٹیکس آپ کے لیے کریں مقرر ربی خیر فرمایا وہ چیز جس کی طاقت دی ہے مجھ کو میرے رب نے خیر ان وہ میرے لیے بہتر ہے مجھے تم سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں تو آئینونی بھی البتہ تم میری مدد کرو طاقت سے مطلب کچھ اینٹیں روڑا پتھر جو میں کہوں اس کو لانے کے لیے میری مدد کرو دوڑو بھاگو کام کرو مزدوری کرو اجال میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان رد ماہ زبردست مضبوط دیوار کھڑی کروں گا چنانچہ شروع ہو گئے آتونی زبر الحدید فرمایا لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں تو ہینٹ پتھر گارا نہیں وہ تو میرے سے ایسے ہی نکل گیا لاؤ لوہے کی چادریں لوہے کی چادروں سے اس درے کو بند کرتا ہوں حتی اذا ساوا یہاں تک کہ جب برابر کر دیا بین صدفین دو پہاڑوں کے جڑنے کی جگہ کو صدف کہتے ہیں اصل میں جو سنترے کے دو پیس ہوتے ہیں نا اس طرح کے دو پیس اور جب دو پہاڑ ملتے ہیں تو بالکل ایسے لگتے ہیں کہ دو پیس آپس میں مل رہے ہیں جب ان دونوں کے ملنے کی جگہ کو برابر کر دیا درے کو بھر دیا آلن فرمایا آپ اس میں پھونک مارو خوب دھونکو اس کو آگ لگاؤ اس کو آگ لگا دی حتی اذا جعلہو نارا یہاں تک کہ جب اتنی آگ لگی کہ پورے لوہے کو آگ بنا دیا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ فرمایا اللہ میرے پاس تانبا افرغ علیہ قطرہ میں اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں تانبے کو اب اس پر تانبا انڈیل دیا لوہے کی دیوار بنا دی پھر فرمایا فمت تطاعو تو نہیں طاقت رکھیں گے وہ این یظہرو ہو کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں وہ مت تو نہیں طاقت رکھیں گے وہ لہو اس دیوار کے لیے نق بن کے اس میں سوراخ لگا سکیں نہ سوراخ لگا سکیں گے نہ اس پر چڑھ سکیں گے بالحاظہ رحمت میرے رب بھی فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے اور جب تک میرا رب چاہے گا یہ دیوار نہیں ٹوٹے گی جا واد بھی جانا ہو کا تو جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو بنا دے گا اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹ جائے گی یہ دیوار اور ادھر سے وہ قوم نکل کر کے آ جائے گی وہ کانواز رب بھی حق کا اور ہے میرے رب کا وعدہ پکا اب یہاں ایک زبردست بحث چھڑ گئی کہ یہ معجوج کون ہیں اور یہ دیوار کس جگہ پر ہے بعض حضرات نے تلاش شروع کر دی تو کسی نے کہا کہ آرمینیا اور آذربائی جان کے بیچ میں ایک دیوار ہے یہی وہ دیوار معلوم ہوتی ہے کسی نے کہا کہ فلاں ملک کے بیچ میں ایک دیوار ہے وہی دیوار معلوم ہوتی ہے تو اگر یہ دیوار ہے تو اس کے ادھر جو قوم ہے وہ یاجوج ماجوج ہوگی تو کچھ حضرات نے کہا ایک زمانے تک کہتے رہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ وہی ہے جس کو عربی میں انگلش میں یاگوگ اور ماگوگ کہتے ہیں اور وہ مغلی قوموں کو کہتے تھے ترک قوموں کو کہتے تھے تو یہی قومیں ہیں یہ باہر آتی تھی تباہیاں مچاتی تھی یہ وحشی قسم کے قبائل تھے لیکن مہذب ہو گئے پھر اور انہوں نے حملہ بھی کیا اور دنیا بھی پھیلے بھی مگر مہذب ہو گئے پھر نقصان نہیں دیا بعض لوگوں نے کہا یہ تو بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو رشین ہیں یہ اصل میں یاگوگ اور ماگوگ ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں یہ نکلے اور انہوں نے بڑی تباہی لائی اور واقعتا کہا جاتا ہے کہ ایک کروڑ انسانوں کا قتل کیا انہوں نے سرخ انقلاب لانے کے لیے اور وہ انقلاب چلا کتنے سال سو سال بھی نہیں چل سکا اس کے بعد اس کا جنازہ اپنے کندو پر اٹھایا اور ملک سے باہر لے پھینکا کہ کیسی بےہدہ بے وقوفانہ سوچ پیش کی تھی چلی نہیں بیچارے کی سوچ کچھ نے یہ کیا کچھ نے اور دیواریں تلاش کی لیکن سچ بات یہ ہے کہ بات اب تک بنی نہیں ہے خاص طور سے جب یاجوج اور ماجوج کا تعارف ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو کچھ تو وہ باتیں جو لوگوں میں ایسے پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ بڑے کان والے ہیں اور یہ دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے اور جب انشاءاللہ کہیں گے تو باہر نکل آئیں گے یہ تو ایسے لوگوں میں پھیلی ہوئی باتیں ہیں لیکن حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مسلم شریف نے بھی اس کو نقل کیا جس میں فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ایک عرصے تک وہ جنگ کریں گے پھر امن بحال ہو جائے گا پھر ساری دنیا میں ایمان ہی ایمان ہوگا پھر یاجوج اور ماجوج حملہ کریں گے اور اس قدر حملہ ہوگا ان کا اس قدر حملہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کے ٹور پر چلے جائیں گے لیکن پھر خدا کی طرف سے ان پر ایک وبا نازل ہوگی ان کو ایک پھوڑا نکلے گا اور مرنا شروع ہوں گے اتنے مریں گے اتنے مریں گے کہ دنیا میں بدبو پھیلے گی پھر بارش برسے گی سیلاب آئے گا اور اس کے ذریعے سے ان کو دھکیل کر سمندر میں ڈالا جائے گا اور ایک پرندہ آئے گا جو چن چن کر کے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے پھینکتا جائے گا اس روایت کو سامنے رکھیں تو یہ کہے بغیر چارہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو قوم آئے گی اس کا مطلب یہ یاجوج اور ماجوج بچارے نہ مغل ہیں اور نہ یہ بیچارے روسی ہیں اب کچھ نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی یہ گورے ہیں دنیا کے یہ یاجوج اور ماجوج یہ یاجوج ماجوج شاجوج نہیں ہیں بلکہ وہ اسی وقت میں آئیں گے تو دیوار کہاں ہے نہ ہم کو دیوار معلوم نہ ہم کو یاجوج ماجوج معلوم یہ اللہ کی قدرت کی خزانوں میں سے ہیں راز ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے جب دجال اکبر آئے گا اس وقت میں یہ راز ظاہر ہوں گے اور پھر مجدد الفسانی رحیم اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہو جائے کہ پھر اصحاب کہاں بھی اٹھیں گے تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے وہ ترک نہ اور چھوڑیں گے ہم ان میں سے بعض کو یوم اس دن بعد میں یمو اس حال میں کہ پانی کی لہروں کی طرح چل رہے ہوں گے فی بعض ان دوسروں میں جیسے پانی کی لہریں ایک دوسرے میں گھستی ہیں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چل رہے ہوں گے لیکن یہ بات بھی حدیث سے سراحت سے معلوم ہے کہ ہیں یہ انسان ہی کی اولاد اللہ اکبر اللہ بہتر جانتا ہے اپنے رازوں کو وانوفی خاصی سور اور سور میں پھونک ماری جائے گی اب دیکھیے ان کو ہم چھوڑیں گے اور سور میں پھوک ماری جائے گی اس کا مطلب یہ قیامت کے قریب کا واقعہ ہے فَجْمَعْنَاهُمْ جَمْعًا جمع تو ہم جمع کریں گے ان سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے اور پھر محشر کا میدان بپا ہوگا وہ ہارونا جہنم یوم کا فیری اور اس دن ہم پیش کریں گے جہنم کو کافروں کے سامنے سامنے لا کر کے اللہ دینا کان تعین کون ہے نا فرمان کون ہے منکر وہ جن کی آنکھیں ڈھکن میں تھی جن کی آنکھوں کے اوپر ڈھکن چڑے ہوئے تھے ان ذکری میری یاد سے اتنی زبردست نشانیاں دیکھتے تھے پھر بھی نہیں مانتے تھے وَقَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَ اور جو سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے ان کو بھی لے آئیں گے اور پھر پوچھا جائے گا ان سے الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي آخری رکوع آ گیا جس میں سورت کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے چنانچہ ہو گیا نچوڑ پیش افحسب الذين كفروا تو کیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا کہ وہ بنائیں گے عبادی میرے بندوں کو من دونی میرے سوا اولیاء کارساز مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنائیں گے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں یعنی شرک کہتے ہیں صرف بت پرستی کو وہ بتائیں آیت کا کیا جواب دیں گے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بنائیں گے نافرمان کیا سمجھتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا جو میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بناتے ہیں یہ کافر ہیں اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمان نوازی کے تیار کیا ہوا ہے مہمانی کے طور پر آ جاؤ تمہیں مہمانی ملے گی جہنم الحلب بھی آپ فرما دیجیے کیا ہم بتائیں تم کو ملنا کرینہ وہ لوگ جو خسارے والے ہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اعمال اعمال کے اعتبار سے کون لوگ ہیں کہا وہی جو دجال کے دور میں آئے گا کہ لوگ صرف جینے کی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے پڑیں گے آخرت کو بھول جائیں گے کون لوگ ہیں نقصان والے الذین ضل ابنسا یہ وہ لوگ ہیں گم ہو گئی ان کی کوشش گم ہو گئی مطلب کھپ گئی ان کی کوششیں ان کی صلاحیتیں ان کی محنتیں ان کی قابلیتیں سب کی سب گم ہوگی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اس کو سجانے میں اس کو بنانے میں اس کو سنوارنے میں وہم یحسبون اور وہ گمان کرتے رہے انہم یحسنون سنا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں دوسروں کو بھی بتاتے رہے ہماری زندگی تو جیسے گزری ہم نے بچوں کی زندگی بنا دی بس زندگی کے چکر میں رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ کوئی کارہایا نمایاں انجام دے رہے ہیں اولئک الذین کفروا بھی ربہم یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیتوں کا ولی ہی اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا اگر ان کو اپنے رب کی ملاقات کا خیال ہوتا تو وہ ان چیزوں میں مگن ہوتے تو ابھی تک تو جو چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے دنیا میں پن کے کام وہ سب کے سب برباد ہو گئے نقیم الحمد یوم القیامت وزنا تو ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اعمال بے وزن ہیں ان کے لیے ہی نہیں لگے گی ذالک جزاؤہم جہنم یہ وہ لوگ جن کا ٹھکانا جن کا بدلہ جہنم ہے بنا کفر ان کے انکار کرنے کی وجہ سے وقت آیاتی آیا رسول اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مزاق کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں ان الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کانت لهم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے جنت فردوس ہوگی فردوس کے باغ ہوں گے نزلا مہمان نوازی اور فردوس کیا ہے یہ جنت کی سب سے اونچی درجے کی جنت ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو پھر دوست مانگو خالدین فیہا یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لا یبغون عنہا حوالا نہیں تلاش کریں گے وہاں سے بدلنا دل ہی نہیں جائے گا کہیں جانا وہی رہیں گے کوئی کہے تنگ پڑ جائیں گے آخر نہیں تنگ پڑیں گے لو البحر مدادا لکلمات رب لنفد البحر اللہ اکبر یہ جو پیچھے چند باتیں آئیں پیش ہیں حضرت خضر کے تین واقعے پیش آئے اور اس سے پہلے اصحاب کہف کا معاملہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ جن وہ باغ والے کا معاملہ پیش آیا یہ کیا چیزیں ہیں یہ پروردگار کی قدرت کی ایک جھلک ہے اور اگر وہ اپنی قدرت دکھائے ساری اور لوگ اس کو لکھنا چاہیں فرمایا اتنی اس کی قدرت کی باتیں اس کی عجیب و حیرت نا قدرت ہے وہ لوکان آپ فرما دیجئے اگر ہو سمندر مدادن سیاہی من کلمات ربی میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے لنفید البحر تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفدا اس سے پہلے کہ ختم ہوں کلمات ربی میرے رب کی باتیں ولو جینا بھی مددا ہی اگر لے آئیں ہم اس سمندر کے جیسے دوسرے سمندر کو مدد کے طور پر وہ بھی ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی قل انما انا بشر مثلكم مسل حکم آپ فرما بے شک انا بشر مثلكم اسلحم میں بشر ہوں مثلكم تمہارے جیسا تمہارے جیسا کا مطلب نوز باللہ یہ کہ جیسے تمہارا مرتبہ ہے میرا بھی وہی مرتبہ ہے علی اعظم باللہ خاکم بدہن یا تمہاری جیسی شکل ہے ویسی میری شکل ہے استغفر اللہ جس طرح کسی نے کہا نوز باللہ بلکہ کیا مطلب جس طرح تم کھاتے ہو پیتے ہو بازار جاتے ہو کاروبار کرتے ہو شادی بیاہ کرتے ہو جو انسانی ضرورتیں تمہارے ساتھ ہیں وہ انسانی ضرورتیں میرے ساتھ بھی ہیں یوحا الیہ وہی کی جاتی ہے میری طرف اس بات کی انما الہکم الہ واحد بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فمن كان يرجو ربه تو جو کوئی آدمی امید کرتا ہے اپنے رب سے ملنے کی فليعمل عملا صالحا وہ تو نیک ہی عمل کرے گا اس کو چاہیے کہ نیک عمل ہی کرے ولا يشرك بعباده ربه عبادتی احدا اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے انشاءاللہ اگر غور کریں گے آپ تو آپ سمجھیں گے کہ اس آخری رکوع کے اندر پوری صورت کا نچوڑ ہے اور قل انما انا بشر مثلکم اس ایک آیت کے اندر پھر اس آخری رکوع کا بھی نچوڑ اور پوری صورت کا بھی نچوڑ ہے صدق اللہ مولانا العظیم